یعنی ان کی پشتوں سے جو جاتا ہوں اس کی ضروریت کو دیا آیت کے الفاظ روایت میں نے آپ کو سنا رہے آیت کے الفاظ بتا رہے ہیں سب کے سب آدم علیہ السلام سے پیدا نہیں بلکہ جو ان سے پیدا ہونے تھے وہ ان سے پیدا ہوئے اور اس کے بعد نے دوسرے سے پیدا ہونا تھا وہ وہ اس اس سے سے وہ اس سے الفاظ دیکھی وہ آخر کمی بنی آدم اور جب لیا تیرے رب نے آدم کے بیٹوں سے من ضروریت من ضروریت ان کی پشتوں سے لیا ضروریت ان کی آدھار اتنا کی تھی ان کے بیٹوں کی پشتوں سے لیا ضروریت ان کی اولاد جو ان سے پیدا ہوئے تھے ان سے پیدا ہوئے تھے جو ان کی اولاد سے پیدا ہونے تھے ان سے ہوئے جو ان کی اولاد سے پیدا ہونے تھے ان سے واش کھاتا ہوں اور ان کو گواہ بنایا آیا ان سے ان کی کے خلاف ان کے اپنے جگہ گواہ ہے الگ تجھے رب نہیں تو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کیا میں تمہارا پالنے والا نہیں یہ فرمایا پال بلا سب نے کہا بے شک کیوں نہیں تمہارا رب ہے شہیدنا ہم نے گواہی دے دی اور ایسا کیوں کیا ان تکو یو سیاح یہاں پر بھی نکل جا تکور اور یا ہو کرایت ان تکو اس وجہ سے کہ تم کہنے لگ جاؤ قیامت کے دن اتنا کننا مہدا واپنی بے شک ہم تھے اس سے بے خبر تیری توحید تو ہم جانتے نہیں تھے جب ہم پیدا ہوئے ہم نے آنکھیں کھولی ایسے ماحول میں کھولی لوگ پتھروں کی پوجا کرتے تھے لوگ اوروں کو پوجتے تھے تیرا تو ہم نے نام نہیں سنا ہم نے تم سے یہ وعدہ کیا یہاں یہ عام بحث ہے جو تو انسانوں کو یاد نہیں پھر ان انسانوں کے نام بھی گنائے گئے جنہوں نے کہا کہ ہمیں یہ وعدہ یاد ہے لیکن اصل بات یہ ہے کہ وعدہ بے شخصی آتی مگر وعدے کا نتیجہ یاد ہے نتیجہ کیا ہے ہر انسان کے دل کے اندر پرور نے اپنی محبت ڈالی ہے اسی کا نتیجہ ہے کہ مشرق کے مشرق انسان کو بھی بے ساختہ اپنی زبان کو کنٹرول نہیں رہتا اور اس کی زبان کو بے ساختہ اللہ کا نام بھی بولتا ہے پالنے والا تو وہ ہے رب کو اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ جس نے دنیا کو خدا بیداری کی دعوت دی تھی قریب میں وہ کہتا تھا خدا ہے ہی نہیں زمین والے تو ہم نے مار دیا مر والوں کو ماریں گے جب وہ مرا تھا تو وہ بھی یہ کہتے ہوئے مرا او میرے مارے میں تجھے کیسے انکار کر سکتا ہوں کیسے کہہ سکتا ہوں تم ہے ہر شخص کہتا ہے وہ ہے یہ کیوں کہتا ہے اس کے علاوہ آج اس مسئلے کو سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ایسے ایسے لوگ ایماندار رہے ہیں کہ جہاں دور دور تک کوئی ایمان والا نہیں اور کوئی ان کو دعوت دینے والا نہیں ہے آخر ان کو یہ طرف کہاں سے پیدا ہوئی کہ وہ تلاش میں نکلے کہ ہمارا کوئی مالک ہے پورے پورے ملک میں کوئی سو کلو میٹر ادھر سو کلو میٹر ادھر چار سو پوری کو دین کی دعوت دینے والا نہیں خود بخود کلمہ پڑھتے ہیں اور کو تلاش ہوتی ہے کہ ہمارا مالک ہے اس کی ہم پہچان کریں یہ کو دعوت کس نے ان کو بتایا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے دل کے اندر اللہ کی معرفت اس کی محبت ہے ہر شخص میں ہے اور بے شک کوئی شخص نہ مانتا ہو ورنہ یہ کہہ ہی نہیں سکتا ہے منکر سے منکر کہ میرے دل میں میرے مالک کی طرف نہیں آئی محبت نہیں آئی اور میرے ضمیر نے مجھے نہیں کوسا کہ تو اپنے مالک کو کیوں نہیں مانتا او تقولو انما اشرکا باؤنا من قبل یا تم یہ کہنے لگ جاؤ قیامت کے دن ہم نے تم سے اس لیے وعدہ لیا کہ کہیں تم یہ نہ کہنے لگ جاؤ انما اشرک با بے شک شرک کیا تھا ہمارے باپ دادا نے من قبل ہم سے پہلے وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ اور ہم تو ان کی اولاد تھے ہم شرک کے ماحول میں پیدا ہوئے شرک ہی کرتے رہے بے دینی کے ماحول میں پیدا ہوئے بے دینی پر چلتے رہے اب یہ تو باپ دادا کی وجہ سے ہم پھنس گئے افاتح تو کیا تو ہم کو ہلاک کرے گا بما فعل المبطلون اس کی وجہ سے جو کیا ہے باطل پرستوں نے اس کی وجہ سے جو باطل پرست لوگوں نے کیا ہے وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور اسی طریقے سے ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیتوں کو وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور تاکہ وہ باز آ جائیں یہ پوشیدہ بات تھی رات کی بات تھی ہم نے کھول کر کے سنائی اور کس لیے کھول کر کے سنائی کہ جس جس کو پتا چلے لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وہ باز آ جائے کہ میں تو توحید والا ہوں میں کہاں شرک کے کھاتے میں پڑ گیا میں تو ایک مالک کو ماننے والا تھا میرے مالک نے تو مجھ سے میرے اپنا تعارف کرایا تھا مجھے میں کہاں بھول گیا لیکن بے شمار مرتبہ انسان کو معلوم ہوتا ہے اور وہ پھر پھر سلتا ہے کیوں پھسلتا ہے دنیا حلوتن خضرتن یہ دنیا میٹھی بھی ہے اور یہ دنیا رنگین بھی ہے اس کی پیچھے پڑ کر کے انسان پھسل جاتا ہے کون پھسلتا ہے ایک مثال پیش کی جاتی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہم سن رہے ہیں ان کے زمانہ میں ایک شخص تھا اس کا نام تھا بلعن ابن بہورہ بہت عبادت کی کرتے کرتے زبردست تقرب حاصل ہو گیا اور کامل ولی بن گیا جو دعا کرتا تھا قبول ہوتی تھی لوگ دور دور سے اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے کچھ لوگوں نے حضرت موسا علیہ السلام کے خلاف اس کو کہا دعا کر کس نے کہا بعض کہتے ہیں کہ قوم امالکہ نے کہا اور بعض کہتے ہیں کہ نہیں بنی اسرائیل نے ہی کہا یار دعا کرو یہ مر جائیں جان چھوٹے روزانہ نیا نیا حکم لاتے ہیں اس پر عمل کرو اس پر عمل کرو اس پر عمل کرو اس کو کہا کہ بلا بن باورا آپ دعائیں تو کرتے ہی ہیں آپ موسا علیہ السلام کے خلاف دعا کر دیجئے جلدی جان چھوٹ جائے اس نے ڈانٹ دیا اس نے کہا ہو اس برے کام کے لیے مجھے کہتے ہو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے پروردگار نے تم کو نجات دی دریا پار کروایا اور تمہارے لیے چشمہ پھوٹا بارہ چشمے نکلے اور تمہیں منہ اور سلوا ملا اور بادل تمہارے اوپر سایہ کرتا وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتا ہے تو تم ان کو ہلاک کرانا چاہتے ہو دفاع ہو جاؤ وہ چلے گئے دوسرے وقت میں آئے کچھ ہدیے تحفے طائف ہیرے جوہرات موتی لے کر کے آئے کہ حضرت حضرت یہ آپ کی خدمت میں نظر کرنے کے لیے آئے حضرت قبول فرما لیجیے حضرت نے قبول فرما لیا اس کے بعد تیسرے وقت میں آئے کہ جناب وہ دعا وہ جو ہم کیا کر گئے تھے اب منہ کھائے اور آنکھ شرمائے کیسے جواب دیں رشوت کھا چکا ہے پہلے ڈانٹ کے نکال دیا تھا کہنے لگا اچھا کرنی تو نہیں تھی لیکن کیا بتاؤں اب تم لوگ پیچھے پڑ گئے تو کر دیتا ہوں دعا کیا دعا کی مسلح بچھایا اور کہنے لگا کہ اللہ حضرت علیہ السلام کو ہلاک کر دے اب زبان سے کہنا چاہتا ہے کہ علیہ السلام کو ہلاک کر دے اور نکلتا ہے بلعم بن باورہ کو ہلاک کر دے مجھے بھی ہلاک کر میری قوم کو بھی ہلاک کر اور یہ کہتے ہی زبان لٹک گئی اور لٹکتے لٹکتے ناف تک اور پھر گھٹنوں تک آ گئی اور اسی طرح پھر تڑپتا رہا اور اسی طرح مر گیا یہ ہے مثال کوئی کہے کہ اگر یہ وعدہ معلوم ہے انسانوں کو تو کیسے مخالفت کرتے ہیں سب کو معلوم ہے شرابی شراب میں مست ہوتا ہے اس وقت میں بھی پوچھو تیرا رب ایک دم اٹھ کرا ہوگا ہاں میرا رب ہے میرا رب ہے میرے ربا کوئی بچا سارے دشمن ہو جاتے ہیں گھر والے گھر سے نکال دیتے ہیں تب بھی کہتا ہے سب نے نکال دیا رب کا ہے نا رب بچائے گا اس کا مطلب دل میں ہے رب سب کے مانتے کیوں نہیں کہا یہ دیکھو بلعم بن باورا اتنا پڑھا لکھا ہو کر کے ولی کامل ہو کر کے کیسے پھسلا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا تلاوت کیجیے آپ ان کے سامنے نبا اس آدمی کی خبر الذي نہ جس کو دی تھی ہم نے آیا اپنی آیتوں میں سے پن سلح مینہ تو وہ نکل گیا ان آیتوں میں سے ان سلحیم سلخ کہتے ہیں کہ سانپ کے اوپر وہ کرتا ہوتا ہے اس کے بیچ میں سے وہ نکل جائے یہ مثال ہے جس کے پاس علم ہو معلومات ہو اور آج سب کو معلوم ہے نماز فرض ہے سب کو معلوم ہے روزہ فرض ہے سب کو معلوم ہے زکوٰۃ فرض ہے لیکن فن سلخ منہا وہ اس کے بیچ میں سے نکل گیا علم ادھر ہی رہا بیچ میں سے بھاگا نکل گیا فاتبہ ہوں تو اس کے پیچھے پڑ گیا شیطان جب انسان علم کے تقاضے سے ذرا سا ہٹتا ہے شیطان کہتا ہے تھوڑا تو ہٹ باقی کام میں کروں گا بس پیچھے پڑ گیا شیطان فَقَانَ مِنَ مینلگا تو ہو گیا وہ گمراہ ہونے والوں میں سے ولو لرفا لرفعناه بها اور اگر ہم چاہتے تو ہم اس کا مرتبہ اونچا کرتے لرفعناه ہم اس کو اونچا کرتے اس کا مرتبہ اونچا کرتے بھی ہاں ان آیتوں کے ذریعے سے جو اس کو دی گئی تھی جن کا علم اس کو دیا گیا تھا ولا اخلد الى الارض مگر وہ تو جھک گیا دنیا کے پیچھے اخلدا وہ گر پڑا الارض زمین پر جھک گیا دنیا کے پیچھے وقت ہوا اور اس کے پیچھے شیطان اور وہ پیچھے اپنی خواہشات کے اور وہ پیچھے پڑ گیا اپنی خواہشات کے اب زبان لٹک گئی ہر وقت میں کتے کی طرح سانس نکالتا ہے الْقَلْبِ اس کی مثال کتے کی مثال ہے اللہ اکبر جو آدمی علم کے باوجود دنیا کے اوپر گر پڑے اور علم کے تقاضوں کو بھول جائے یہ ہے اس کی مثال فمثل لوگوں کا مسئلہ تو اس کی مثال کتے کی مثال ہے کیا مثال ہے کتے کی ان تحمل علیہ یلحس اگر تو لاتے اس پر اور دوسرا من اگر تو حملہ کرے اس پر یلحس تو وہ زبان باہر نکال کر کے سانس لیتا ہے کرتا ہے او تترکو یلحس رکو یا اور اگر تو اس کو چھوڑ دے تو تب بھی وہ اسی طرح زبان لٹکا کر کے سانس نکالتا رہتا ہے اگر تو اس پر حملہ کرے مراد ہے اگر تو اس کو ڈانٹے اس کو کچھ کہے تب بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے اور اگر چھوڑ دے تو تب بھی اس کی زبان لٹکی رہتی ہے مثال ہے ایسے شخص کو دنیا مل جائے اور کتنی دنیا مل جائے یہ کتے کی طرح پھر بھی اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَذَّبُوا بِعَيَاتِنَا یہ ہے مثال ان لوگوں کی جنہوں نے قَذَّبُوا جھوٹ سمجھا بِعَيَاتِنَا ہماری آیتوں کو علم ملا قرآن ملا اور پھر اس کو جھوٹ سمجھ گیا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیجئے ان کے سامنے پورے کا پورا بیان شاید کہ یہ غور و فکر کریں سا مسئلہ بہت بری ہے مثال کے اعتبار سے القوم الذین کذبوا بآیاتنا وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھا اور آیتوں کو جھوٹ سمجھنے کا مطلب ان کے تقاضوں پر عمل نہیں کیا وَانْفُسَهُمْ فسا بری ہے مثال جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو وَانْفُسَهُمْ کانو یزلم اور وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے ان کے جھٹلانے سے میری کتاب کی کوئی شان تھوڑی گھڑتی ہے میں فهو دلّت اس سے معلوم ہوا کہ علم بھی ہدایت کا ذریعہ نہیں ہوتا علم اگر ہدایت کا ذریعہ ہوتا تو شیطان سب سے بڑا ہدایت والا ہوتا اور بلعم بن باورہ ہدایت والا ہوتا ہدایت اس کے ہے میں یہاں اللہ جس کو ہدایت اللہ فهو محتدی وہی ہدایت والا ہوتا ہے اور جس کو اللہ محروم کر دیں اور کب محروم کرتا ہے جب اصل الارض زمین کی طرف جھک پڑتا ہے دنیا کے اوپر گر جاتا ہے پھر وہ گمراہ ہو جاتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا ولی ہو یہ عالم کے بجائے ولی کی مثال زیادہ بڑا بزرگ بنا ہوا ہے کہاں پہنچا بزرگ دیکھو وَمَنْ يُدْلِلْ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو هُمُ الْخَاسِرُونَ تو یہی لوگ یہ نقصان اٹھانے والے ہیں سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے جانکاری ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے اس کے باوجود یہ لوگ کیوں پھسل جاتے ہیں کیوں جہنم کا کندہ بنتے ہیں آگے ڈانٹ کا جواب ہے فرمایا اس لیے کہ جہنم کو بھی تو بھرنا ہے اگر اس طرح کے لوگ نہیں جائیں گے جہنم میں علم و دانش کے باوجود بزرگی کے باوجود جو نہیں مانے تو پھر کون جائے گا جہنم میں وَلَقَدْ ذَرَعْنَا لِجَهَنَّمْ اور یقیناً پیدا کیا ہم نے جہنم کے لیے کثیراً بہت سارے لوگوں کو من الجن والانس جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی اور یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں لہم قلوب لا يفقهون بها لہم قلوب ان کے دل ہوتے ہیں لا يفقهون بها ان سے وہ سمجھتے نہیں اللہ اکبر صبح شام سنتے رہتے ہیں یہ سنت ہے یہ فرض ہے یہ شریعت کا طریقہ ہے مگر نہیں مانتے سنتے ہیں دل ہیں ان کے پاس لا يفقهون بها مگر اس سے سمجھتے نہیں ولهم اعین اور ان کی آنکھیں ہوتی ہیں لا يبصرون بها مگر ان آنکھوں سے دیکھتے نہیں نتائج نہیں دیکھ رہے ہیں غور نہیں کر رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں وَلَهُمْ آزَانٌ اور ان کے کان ہوتے ہیں لا يسمعون بیا جن سے یہ سنتے نہیں ہیں اللہ اکبر اللہ بچائے ہم کو کہ دن ہے مگر سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں کان ہیں مگر سنتے نہیں یہ مطلب نہیں کہ ظاہری طور پر نہیں دیکھتے دیکھ تو رہے سن بھی رہے لیکن جو سننا مقصود ہے جس دیکھنا مقصود ہے جس سے کوئی فائدہ ہو جس سے جہنم سے بچ سکیں وہ سننا نہیں سنتے ہیں وہ دیکھنا نہیں دیکھتے ہیں وہ سمجھنا نہیں سمجھتے ہیں پھر یہ انسان کہاں ہے الا نام یہ چوپائے ہیں یہ جانور ہیں بل ہم اغل بلکہ یہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں چوپائے اور جانور بھی جس کا ایک مٹھی دانا کھاتے ہیں رات بھر کتا اس کے گھر کے چکر کاٹتا رہتا ہے تو جس کو مالک الملک نے سب کچھ دیا اور سب بھول گیا تو بل ہم اضل یہ اس سے بھی پرلے درجے کے گمراہ ہیں ادا الغافلون یہی لوگ ہیں بے خبر وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها ایمان والے یہ تو ہو گئے جو گمراہ ہو گئے کوئی کسی کو پکارتا ہے کوئی کسی کا پکارتا ہے فرما ایمان والے اپنے مالک کو پکاریں اللہ کہہ کر پکارو یا اس کی صفاتی نام کے ذریعے سے پکارو اور کتنے ہیں اس کے صفاتی نام ایک حدیث میں آپ نے پڑھے ننانوے لیکن یہ بہت کم ہے وہ تو ننانوے گنا کر بتائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گن کر بتائے الرحمن الرحیم الملک القدوس وہ تو گن کر کے بتائے اس کے علاوہ ایک دوسری روایت ہے کہ پروردگار کے پانچ ہزار نام ہیں صفاتی نام ہیں پانچ ہزار نام اور صفاتی نام کا مطلب العزیز سب پر غالب الرحیم بے پناہ رحم کرنے والا الرحمن بڑا مہربان الغفور بہت بخشنے والا الشکور قدر کرنے والا الودود بہت محبت کرنے والا یہ اس طرح کے نام جیسے اس کے کام ویسے اس کا نام یہ مطلب ہے صفاتی نام کا وللہ الاسماء الحسنا اور اللہ کے لیے ہیں اچھے اچھے نام بہترین نام فتح بها تو تم پکارو اللہ کو اس کے ناموں کے ذریعے سے ان ناموں سے کوئی نام اس کا لے سکتے ہو وزر اللہ ددیندون فی اسما ہی اور چھوڑ دو اللہ ان لوگوں کو یلحدون جو ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں فی اسما اس کے ناموں میں اور اس کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ کیا اختیار کرتے ہیں اس کا نام تھا اولاد دینے والا کسی اور کا نام رکھتے ہیں اس کا نام ہے غریبوں کا پیٹ پالنے والا کسی اور کا نام رکھتے ہیں یہ اس کا نام ہے عزت اور ذلت کا مالک کسی اور کا یہ نام رکھتے ہیں اس کا نام ہے پیدا کرنے والا کسی اور کا نام رکھتے ہیں یہ ہے ٹیڑھا راستہ اختیار کرنے والے لیکن اس کا جو ذاتی نام ہے جو اللہ ہے کیا وہ کسی غیر اللہ کے لیے بھی استعمال ہوا تاریخ میں اللہ کا نام بطور خاص کسی غیر کے لیے استعمال نہیں ہوا بعض نے کہا کہ لات یہ اللہ سے نکلا تھا آپ روایت پڑھ چکے ہو کہ یہ اللہ کی معنس بنائی انہوں نے اللہ کی معنس مادہ لیکن اکثر نے کہا کہ اللہ کا نام کسی غیر اللہ کے لیے استعمال نہیں ہوا تو پھر کلمہ پڑھنے والوں کو کیا کہو گے آپ نے سنا ہوگا تفسیر نعیمی احمد یار خان نعیمی کی تفسیر ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں ایسا اور ویسا مفتی اور کیا کیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں لکھا کہ اللہ ایک نام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور پوچھا کہ تیرے پردادے کی کتاب میں کس نے بتایا کہتا ہے دلائل خیرات شریف میں لکھا ہے اللہ حضور کا نام ہے کہا جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں اللہ سے تھوڑی مدد مانگتے ہیں ہم حضور سے مدد مانگتے ہیں انا للہ یہ ہے وہ لوگ وزرو چھوڑو ان کو اللہ یلحدون فی اسمائہ جو اللہ کے ناموں کے بارے میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں سعید زونا ایسے لوگوں کو سزا دی جائے گی ما یا ملون جو وہ کیا کرتے تھے وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ اس طرح کے شرک پسند لوگوں میں جو راہیں تلاش کرتے رہتے کہیں سے کوئی شرک کرنے کا ہم کو موقع مل جائے ان لوگوں کے بیچ میں ہی ممن خلقنا اس مخلوق میں جس کو ہم نے پیدا کیا امت ہر دور کے اندر ایک جماعت رہتی ہے یہدون جو رہنمائی کرتی ہے انسانوں کی بالحق حق کے ساتھ سچائی کے ساتھ سچے دین کے ساتھ وہ بھی اور اسی کے ساتھ وہ انصاف کرتی ہے كَذَّبُوا لذین سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ تو جو لوگ اللہ کے ناموں کو غلط جگہ استعمال کرتے ہیں آپ کا نام کوئی آدمی غلط استعمال کرے آپ سب برداشت کرتے ہو مگر یہ نہیں برداشت کرتے کوئی اور آپ کی جگہ نام رکھے کوئی تو پھر اللہ ایسے لوگوں کو کیوں چھوڑتا ہے کیوں نہیں سزا دیتا اس کا جواب والذین کذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا سنستدرجہم تو ہم ان کو ڈھیل دیتے ہیں من حیث لا یعلمون کھینچ لیں گے ہم ان کو استدراج آہستہ آہستہ کھینچیں گے ان کو فوراً نہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے ان کو بس تھوڑی سی یہ زندگی گزرتی آ جائیں گے ہمارے پاس صنعت تدری جو ہوں ہم ان کو آہستہ آہستہ کھینچیں گے من حیث لا یعلمون اس طریقے سے کہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا وہ لَهُمْ اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں ان قیدی متین میرا داؤ بڑا مضبوط ہے داؤ تشویدی جس طرح پہلوان اپنے مقابل کو کیا کرتا ہے موقع دیتا رہتا ہے موقع دیتا رہتا ہے موقع دیتا ہے یہاں تک کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہی کمزور ہے پھر اٹھا کے پٹخ دیتا ہے وہ لَهُمْ اور میں ان کو ڈھیل دیتا ہوں ان قیدی متین میرا داؤ میری تدبیر بڑی مضبوط ہے جب میں پکڑتا ہوں کوئی چھوٹتا ہے پھر آؤنیوں کو کس طرح پکڑا قوم عاد اور قوم سمود اور قوم لوت یہ پڑھ چکے ہو کس طرح پکڑا اولم یہ سفق کرو تو کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے ہیں اگر کچھ غور و فکر کرتے کچھ سوچتے تو کیا نتیجہ نکلتا یہ جو باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں یہ دیوانے کی بڑھ ہے کیا ما اباہ بھی جنہ اگر وہ غور کرتے تو یہ نتیجہ نکلتا ما بصاحبہم نہیں ہے ان کے ساتھی کے ساتھ من جنہ کسی قسم کا پاگل پنا ساتھی کس کو کہتے ہیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور وہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے تھے فرمایا اگر ذرا سا بھی غور کرتے تو اسی نتیجے پر پہنچتے کہ آپ دیوانے نہیں ہیں کیا دیوانے ایسے ہوتے ہیں کسی کی دیوان کی چھپ کر کے رہ سکتی ہے پاگل خانے میں کوئی آدمی چلا گیا اس نے دیکھا ایک آدمی بہت زبردست باتیں کر رہا ہے ایسا لیکچر دے رہا ہے پورے ملک میں اتنا پڑھا لکھا آدمی نہیں معلوم کیا کہ بہت پڑھا لکھا آدمی تھا لیکن بیچاری کی کھوپڑی ہل گئی اس نے کہا تو بہت سمجھدار آدمی ہے اس کو کون پاگل کہتا ہے لیکن جب اس سے جدا ہوا تو اس کے منہ پہ تھوک دیا وہ سمجھا کہ اچھا یہ ہے پاگل پاگل پنا کبھی چھپ سکتا ہے اگر غور کیا ہوتا اسی نتیجے پر پہنچتے ماں بھی جنہ نہیں ہے ان کے ساتھی میں پاگل پنا ان کے ساتھی میں یہ بھی بڑا پیار کا لفظ ہے یہ تمہارے ہی تو ساتھی ہیں تمہارے ساتھ رہتے ہیں اور تمہارے خاندان کے ہیں تمہاری برادری کے ہیں ان ہوا اللہ نذیر مبین نہیں ہے وہ مگر کلن کھلا آگاہ کرنے والے ڈرانے والے اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وان عسى ان يكون قد اقترب اجلهم فباي حديث بعده يؤمنون اولم ينظروا اور کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا فی ملکوت السماوات والارض آسمانوں کی بادشاہیوں میں اور زمین کی بادشاہی میں ملکوت عجائب آسمانوں کی عجیب حیرت ناک چیزیں زمین کی حیرت ناک نظام یہ جو آسمانوں کا نظام ہے زمین کا نظام ہے بادشاہی بھی ترجمہ کیا گیا عجائبات بھی ترجمہ کیا گیا اور آسان ترجمہ حیرت ناک نظام اس نظام پر انہوں نے کبھی غور نہیں کیا اسی کو فرمایا تھا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دکھائی تھی آسمانوں کی عجائبات اور زمین کی عجائبات وما خلق اللہ عمش اور جو بھی کوئی چیز اللہ نے پیدا کی کیا اس پر انہوں نے غور کیا اگر غور کرتے تو نتیجہ کیا نکلتا عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَدْ اِقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ اور یہ بات کہ قریب لگی ہو سکتا ہے کہ قریب قریبوں کہ ہو وہ چیز قد اقتربا یقیناً قریب آ لگی ہو اجلہم ان کی مقرر کی ہوئی مدت اگر غور و فکر کرتے آسمانی نظام میں زمینی نظام میں اور کسی بھی چیز میں تو سمجھ جاتے اللہ کی توحید کو اور سمجھ جاتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ان کو بتا رہے ہیں یہ برحق ہے اور یہ بات بھی سمجھ جاتے کہ جس کو جو ان کا مقرر کیا ہوا وعدہ ہے بس وہ قریب آ ہی لگا ہے اب آیا ہی چاہتا ہے فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ تو کون سی بات ہے جس کے بعد اس قرآن کے بعد آپ کے ارشادات کے بعد یؤمنون جس پر وہ ایمان لائیں گے کوئی چیز نہیں قرآن سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں جس پر وہ ایمان لائیں آپ سے بڑھ کر کے کوئی شخصیت نہیں اخلاق اور کردار کی جن سے وہ متاثر ہو کر کے ان پر ایمان لائیں فبی ابھی حدیث کون سی بات ہے جس پر وہ اس کے بعد ایمان لائیں گے من یذلل اللہ فلاح عدی اللہ اصل بات یہ ہے کہ جس انسان کو اس کے کردار کی وجہ سے خدا گمراہ کر دیتا ہے اور کب کرتا ہے جو جھک پڑتا ہے گمراہی کی طرف اور سمجھانے کے باوجود نہیں باز آتا ہے پھر اللہ بھی فرما دیتا ہے جا گمراہ ہو جا اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اس کی آنکھوں پر پٹی پڑ جاتی ہے فلا ہادی اللہ پھر کوئی نہیں ہے اس کے لیے رہنمائی کرنے والا یہ اس اشکال کا جواب کہ آپ کے بلند اخلاق آپ کا بلند کردار ان کو ہدایت نہیں ملے گی فلاں ہادی اللہ اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں جو گمراہی کے اس موڑ پر پہنچ جاتا ہے وہ یزا فی طغیانہم یعمہون یا مہون اور چھوڑ دیتا ہے پروردگار پھر ایسے لوگوں کو فی طغیانہم وہ اپنی سرکشی میں یا مہون بھٹکتے رہتے ہیں شاید کہ ان کا مقرر کیا ہوا وقت اب قریب آ لگا ہو قیامت قریب آ گئی ہو یہ قیامت کا تذکرہ سنا تو پھر انہوں نے اس کی مذاق اڑانا شروع کر دیے کہ اچھا قیامت قریب آ گئی ہے بتاؤ کتنے دن رہ گئے کتنے مہینے رہ گئے کتنے سال رہ گئے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پوچھتے تھے کہ بتائیے کب آئے گی قیامت کتنے دن رہ گئے یس الکا نسا ائیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یس القا پوچھتے ہیں وہ آپ سیاح کی قیامت کے بارے میں ایان مرسا کب ہوگا اس کا قیام کب وہ قائم ہوگی کب وہ وجود میں آئے گی وہ قیامت آئے گی کب آپ سے پوچھتے ہیں آپ نے فرمایا قیامت کی تیاری کرو شاید کے قریب آ لگی لگی یہ تو بتائیے کتنے دن رہ گئے علمها عند ربی آپ فرمائی دیجئے بے شک اس کا علم عند ربی میرے رب ہی کے پاس ہے ابن کثیر نے ایک روایت نقل کی ہے اس موقع کے اوپر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہراج پر تشریف لے گئے مسجد اقسام میں سارے انبیاء اکٹھے ہوئے اور سب کے ذہن میں آیا کہ قیامت کے کتنے دن رہ گئے تو ایک دوسرے کو پوچھا گیا پوچھا گیا پوچھتے پوچھتے سب نے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا تو آپ تو علم الساعتی ہیں قرآن کریم میں کہا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے پچیسویں پارے میں آ رہا ہے تو آپ بتائیے کب آئے گی انہوں نے فرمایا میں اتنا تو جانتا ہوں سنزل الارض میں زمین کی طرف اتروں گا اور پھر وہاں لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاؤں گا اور پھر جو نافرمان ہوں گے ان سے جنگ کروں گا یہ تو مجھے معلوم ہے مگر قیامت کب آئے گی یہ کسی کو معلوم نہیں ہے اور نازیات سر نازیات میں آ رہا ہے ہلا ربی کا منتہا تیرے رب کی طرف اس کی انتہا ہے لوگ آپ سے پوچھیں گے آپ جبرائیل سے پوچھئے اور جبرائیل پروردگار سے پوچھے گا اور پروردگار کہے گا لتجزا کل نفس بما اس کو میں نے چھپا کر رکھنا ہے کسی کو بتانا نہیں ہے یہ کہتے ہیں قیامت کب آئے گی کوئی کسی کو معلوم نہیں بس کتنا مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ جمعہ کا دن ہوگا لیکن کتنے سال کے بعد وہ جمعہ آئے گا کون سا مہینہ ہوگا کچھ معلوم نہیں وَيَذَرْهُمْ فِي تُغْيَانِ عن الکان لوگ پوچھتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں ایان مرساہا کہ کب ہوگا اس کا قائم ہونا بول انلم بے شک اس کا علم عند ربی میرے رب لا یو جلدی الا ہو لا یو نہیں ظاہر کرے گا اس قیامت کو لیبق اس کے متعین وقت میں الا ہو سوائے اس کے کوئی نہیں ظاہر کرتا وہی ظاہر کرے گا وہی بتائے گا کیا قیامت آگے وہی اس کو بپا کرے گا اسی کے پاس اس کا علم ہے لیکن تم تو ایسے پوچھ رہے ہو جیسا کہ خالہ جی کے گھر جانا ہے یا کوئی شادی کی تاریخ ہے اور پوچھتے ہو جی کب آئے گی شادی کی تاریخ وہ قیامت ہے قیامت سکولت فی فض والارض بھاری ہے وہ فی سماوا ان آسمانوں میں والارض اور زمین میں سب سے بھاری حادثہ اس سے بڑا کوئی حادثہ نہیں یہ سارا نظام ٹوٹ ٹوٹ جائے سورج بھی ٹوٹ گیا ستارے بھی ٹوٹ گئے چاند بھی ٹوٹ گیا آسمان بھی ٹوٹا اور زمین بھی ٹوٹی یہ چھوٹا مسئلہ ہے لاتا تاتیکم کو ملا بگتا ایک تو اتنا بڑا حادثہ اور اس کو یوں پوچھ لے ہو جیسے خالہ جی کے گھر جانا ہے لاتا تاتیکم کو بغتا بگتا پھر نہیں آئے گی وہ تمہارے پاس مگر اچانک ہی اللہ اکبر اچانک آئے گی تم اپنی موت کو نہیں دیکھتے ہو کیسی آتی ہے کسی کو نہیں معلوم اچانک اسی طرح قیامت بھی اچانک آ جائے گی یسونا کا ان کا لوگ تو آپ سے یوں پوچھتے ہیں کا حفیع گویا کہ آپ کھوج کرنے والے ہیں گویا کہ آپ تحقیق کرنے والے ہیں انہا قیامت کے بارے میں ایسا لگتا ہے کہ آپ شاید اسی میں کھوج میں لگے ہوئے ہیں کہ اچھا کتنے دن رہ گئے کتنے مہینے رہ گئے کتنے سال رہ گئے قل انما علمها عند الله پھر فرمائیے علمها بے شک اس کا علم انما اس میں کوئی شبہ نہیں علمها اس کا علم عند الله اللہ کے پاس ہے اسی لیے اللہ کو الغیب والشہادہ سب کچھ جاننے والا اس کے سوا سب کچھ جاننے والا کون ہو سکتا ہے قیامت کا علم تو کسی کو نہیں دیا گیا لا يعلمون لیکن اکثر لوگ تو جانتے ہی نہیں ہیں اور یہاں تھا کہ قیامت کب آئے گی آپ ہمیں بتاؤ قیامت میں کتنے دن رہ گئے جواب دیا کہ آپ تو یہ نہیں جانتے کہ کل کیا ہوگا آپ یہ نہیں جانتے ہیں کہ کس نے کہاں مرنا ہے کس کی قبر کہاں بنے گی آپ کو تو یہ علم نہیں دیا گیا کہ کس چیز کے اندر کتنا نفع ہوگا کتنا نقصان ہوگا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ذَرَّا ایک مقام ایک مرتبہ ایک شان اللہ کی ہے اور ایک شان حبیب کبریا کی ہے آپ کی شان عبدیت کی ہے اور اس کی شان خدا ہونے کی ہے اس کی شان کے سامنے قل آپ کہہ دیجئے لا املکو میں نہیں مالک لنفسی اپنی ذات کے لیے نفعا نفع کا ولا ذرا اور نہ نقصان کا الا ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے اگر اس کائنات میں کوئی کسی کے نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے آپ نفع اور نقصان کے مالک ہو سکتے تھے اس لیے کہ آپ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر لیکن آپ بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں اور اگر مالک ہوتے تو پھر اگر اوروں کے نہیں تو اپنے نفع اور نقصان کے مالک ہوتے لیکن میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں یہ اختیار اللہ کے پاس ہے میرے پاس نہیں ہے یہ مجھے نہیں دیا گیا وَلَوْ كُنْتُ عَالَمُ الْغَيْبِ اور اگر ہوتا میں غیب جاننے والا اگر میں غیب جانتا لس مِنَ الْخَيْرِ تو تو ضرور بے ضرور میں اکٹھا کر لیتا اس تک سر تو زیادہ کر لیتا میں من الخیر خیر میں سے خیر میں سے مطلب بھلائیاں ملتی اچھی حالت ملتی دن آتاشیں ملتی وما مدن یسو اور مجھے کسی قسم کی تکلیف نہ چھوتی خیر اکٹھی کر لیتا کسی قسم کی تکلیف نہ چھوتی درس میں بیٹھ کے ایسی بات ہے باہر بند کر کے آنا چاہیے عجیب بات ہے اگر میں غیب جانتا لس تک سر تم تو میں بہت زیادہ بھلائی جمع کر لیتا خیر جمع کر لیتا پھر مجھے طائف میں پتھر نہ لگتے پھر عہد میں میرا دندان مبارک شہید نہ ہوتا پھر میں گھوڑے سے نہ گرتا اور میرے گھٹنے پر تکلیف نہ آتی میرے گھٹنے کو چوٹ نہ لگتی اور کسی قسم کی مصیبت پریشانی سے میں دو چار نہ ہوتا وما مستنی سو اور نہ چھوتی مجھ کو کسی قسم کی تکلیف یہ ہے مقام توحید کا یہ نچوڑ پیش کیا پیچھے سارے انبیاء کی دعوت کا اس کو کہتے ہیں توحید کہ اللہ کے سوا کوئی کسی کے نفع و نقصان کا مالک نہیں یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے آپ بھی کہیے کہ میں اپنے نفع و نقصان کا مالک نہیں ما شاء اللہ مگر جو اللہ چاہے وہ ہوگا اور اگر میں غیب جانتا تو میں بھلائیاں جمع کر لیتا خیر جمع کر لیتا اچھی حالت جمع کرتا نیکیاں نہیں مانا ہے آگے چونکارا رہا مسن یسو اور مجھے کسی قسم کی تکلیف چھوتی بھی نہ ان پھر میرا مرتبہ کیا ہے ان نذیر و بشیر میں نہیں ہوں مگر کھلم کھلا آگاہ کرنے والا ڈرانے والا و بشیر اور خوشخبری دینے والا لقمی یؤمنون ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یہ مقام ہے توحید کا اور پھر جن لوگوں نے یہ کہا ہیں کہ محمد مصطفیٰ قیامت کے دن تاہا بن کے نکلیں گے اٹھا کر میم کا پردہ حویدہ ہو کر نکلیں گے میم کا پردہ ہٹ جائے گا مطلب آپ احمد تھے تو میم ہٹ گئی پیچھے کیا رکھ نکلا احد ہو گیا استغفر اللہ بجاتے تھے جو بن عبدہو کی اردم خدا کے عرش پر ان اللہ کہہ کر نکلیں گے کہاں رہا ان کا ایمان کدھر گیا ان کا ایمان اور پھر یہ احد سے احد سے احمد کو اور احمد سے تجھ کو سب کن مکن حاصل ہے یا غوث شیخ عبد القادر جیلانی کو کہا کہ پہلے تو سارے اختیارات منتقل ہوئے پروردگار کی طرف سے احمد کو اور احمد سے یہ ڈپارٹمنٹ آپ کو دے دیا گیا اور پھر یہ بات کہ سورج تب تک طلوع نہیں کرتا ہے جب تک کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو سلام نہ کر لے اور ان سے اجازت نہ لے یہ بے حیا ہیں یہ کیسی بےحدہ باتیں ہیں چار سو چار سو بانوے میں سیدنا عبد القادر دنیا میں تشریف لائے تو کیا اس سے پہلے سورج طلوع نہیں ہوتا تھا پھر اس سے پہلے کس کو سلوٹ مارتا تھا کیسے طلوع ہوتا تھا استغفر اللہ کہاں گئی تو اور پھر جو ٹیم تیار کی ان سے پوچھو نا وہ ٹیم کیا کہتی ہے کس نے دیا کون دیتا ہے جو دیا تم نے دیا احمد رضا جو کچھ ملا تم سے ملا اور جب زبانیں سوکھ جائیں پیاس سے کو سر پلا احمد رضا جب زبانیں سوکھ جائیں قیامت کے دن پیاس سے تو پھر اس دن حوضے کوسر بھی آپ ہی پلائیں گے حشر میں جہاں کسی کا سایہ نہ ہو اپنے سائے میں چلا احمد رضا ان کے سائے میں چلائیں گے حوض کوثر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بانٹیں گے کہ احمد رضا خان بانٹیں گے اور کسی نے تو حد ہی کر دی کمال ہی کر دیا یہ دعا ہے یہ دعا ہے یہ دعا کہتا ہے میرا اور تیرا سب کا خدا احمد رضا چھپا ہوا ہے سب کچھ ہدایت بخشش میں دیکھیے نغمت الروح میں دیکھیے اور یہ آپ کے سامنے کتاب ہے اسی لیے ہم نے لائی کے دیکھے آپ اس کو پڑھیے اس میں سب کچھ یہ لکھا ہے کہاں گئی پھر توحید اس آیت کا پھر کیا مطلب نکلا اور ان سے پوچھئے ترجمہ کرنے بیٹھے کس لیے بیٹھے تھے ترجمہ کرنے صرف ان سری احکام کو موڑ توڑ کر کے پیش کرنے کے لیے اور ان سے پوچھا گیا ان کے مریدوں سے کہ حضرت نے کس لیے ترجمہ فرمایا اس وقت میں تو شاہد القادر کا ترجمہ موجود اس وقت میں تو شاہ رفیع الدین کا ترجمہ موجود شاہ ولی اللہ کا ترجمہ موجود اور بہت سارے تراجم موجود کہنے لگے کہ اس لیے کیا تھا حضرت نے ترجمہ کہ اس سے پہلے جو ترجمہ تھے وہ ترجمے ایسے فصیح و بلیغ ایسی صاف اور ستھری اور شدھ زبان نہیں تھی آپ نے صاف زبان استعمال فرمائی کیسی زبان استعمال فرمائی و علیکم بوکیل اور میں تم پر کروڑا نہیں ہوں یہ کروڑا کس زبان کا لفظ ہے یہ کسی زبان کا لفظ نہیں یہ اس کا لفظ ہے کہ جو سری توحید کی باتیں ہیں اس کو اس طرح سنایا جائے کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور اس موقع کا ترجمہ آپ دیکھ لیجئے ولو كنت عالم الغیب اگر ایسا ہوتا کہ میں خود غیر جان لیا کرتا لس تک سر من الخیر میں نے جمع کر لیا بہت ساری خیر کو کوئی جوڑ جڑا آپ پڑھ لیجئے ترجمہ رکھا ہے اگر ایسا ہوا کرتا کہ میں غیر جان لیا کرتا لگ تک سر تو من الخیر میں نے بہت ساری خیر کو جمع کر لیا کوئی جوڑ ہے اس کا یہ اسی کا جوڑ ہے کہ کسی طرح اس کو چھپایا جائے کہ انسانوں کو نہ پتا چلا جائے کہ حقیقی توحید کیا ہے یہ توحید کا مسئلہ کتنا سخت ہے اگلے پورے رکوع کے اندر اسی کا بیان ہے اور اسی پر صورت ختم ہو جائے گی گویا بندوں کو یہ احساس دلایا گیا کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک اور پھر ان سے لے کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے ان سب کا بنیادی کام تھا کہ انسانوں کو ان کے مالک کے ساتھ جوڑیں بندوں کو ان کے مالک کا تعارف کرائیں بتائیں کہ مالک الملک کیا ہے اور وہ ہی برداشت نہیں کرتا ہے هو الذی خلقکم وہ ہے تمہارا مالک هو الذی جس نے خلقکم تم کو پیدا کیا من نفس واحدہ ایک ہی جان سے حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیا وجعل منہا اور بنایا اسی جان سے زوجہا اس کے جوڑے کو اس کی بیوی کو لیسکن الیہا تاکہ کہ وہ سکون حاصل کرے الیہا اس کے پاس یہ ہے مقام خاتون کا کہ وہ دونوں کے لیے وہ سکون قلب وہ راحت کا ذریعہ بنے لیسکن الیہا تاکہ کہ وہ سکون حاصل کرے اس کے پاس یہاں تک تذکرہ ہے حضرت آدم علیہ السلام کا اور یہاں سے آگے اب عام انسانوں کا تذکرہ چلا پھر آگے جو نسل انسانی چلی تو کیا ہوا کس طرح شرک وجود میں آیا فلما تغ تو جب اس نے ڈھانپا اس کو مرد نے بیوی کو حملت حملن خفیفا حملت حاملہ ہو گئی حملن خفیفا ہلکے سے کم وزن والے حمل میں ہلکے سے حمل سے فمرت بھی تو اس حمل کو لے کر چلتی ہے اس کو خود بھی احساس نہیں کہ حمل ہے کہ نہیں ہے فلما اسقلت تو جب بھاری ہو گیا وہ حمل اور پختہ یقین ہو گیا کہ اب اللہ نے امید دلا دی ہے اور میں امید سے ہوں اولاد ہو سکتی ہے دعوا دونوں دعا کرنے بیٹھے کون مرد بھی اور عورت بھی اللہ اللہ تعالیٰ سے ربہما جو ان دونوں کا رب ہے دونوں نے بڑے اخلاص سے دعا کی کیا دعا کی لئن آتیتنا صالحا قسم بخدا خدا پروردگار ان آتیتنا اگر تو دے گا ہم کو صالحا صالح اولاد دے گا صالح کا معنی نیک بھی اور صالح کا معنی تندرست بھی اردو والوں نے ترجمہ کیا اچھا بھلا بچہ دے گا من الشاکرین ہم ضرور بز ضرور ہو جائیں گے تیرے شکر گزار تیرا شکر ادا کریں گے کسی کے در پر نہیں جھکیں گے کہیں پر جھنڈیاں نہیں چڑھائیں گے کسی کے طواف نہیں کریں گے لنکونن من الشاکرین تیرے ہی شکر گزار ہو جائیں گے آتا ہما تو جب دیا پروردگار نے ہما ان دونوں کو صالحا تندرست بچہ جعلا شرا کا جعلا تو دونوں نے بنا لیا اللہ کے لیے شریک اللہ اکبر دیا اللہ نے پیدا اللہ نے کیا اور جب تک پیٹ میں تھا دعائیں بھی کر رہے تھے اگر بچہ پیدا ہوگا تیرے شکر گزار ہو جائیں گے اب پیدا ہوا تو اس کے شریک بنا لیے شکر گزار نہیں بلکہ شریک بنا لیے فیما آتا ہما اس چیز میں جو اللہ نے ان کو دی ہے اور کیا شرک کیا اس کا وہ روایات دیکھیے گا کہ دیا دیا پروردگار میں لیکن چڑھاوا اب غیر اللہ پر چڑھ گیا کسی اور کے نام کی بودی رکھ دی کہ آپ فلانی جگہ جا کر کے بال کاٹیں گے اور وہاں چڑھاوا چڑھائیں گے یہ اس کے ساتھ شرک ہو گیا اور دیا اللہ نے مگر اس کا نام رکھ دیا بواں دتا پیراں دتا پیروں نے دیا اللہ نے کہاں دیا فلانے نے دیا فلانے نے دیا فلانے نے دیا اور اس موقع پر ترمیزی شریف کی وہ روایت تو ہلا دینے والی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ ڈانٹ سب سے پہلے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بھی ملی کب جب انہوں نے اپنے بیٹے کا نام عبد الحارث رکھا اور انہوں نے کس بنیاد پر نام عبد الحارث رکھا تھا اس بنیاد پر نام رکھا تھا کہ حارث کے منع کاشتکاری کرنے والا تو عبد العبد کے معنی عربی میں ہوتا ہے والا عبد الزیف کہتے ہیں مہمان نوازی کرنے والا تو عبد الحارث کا مطلب تھا کہ اپنے باپ کا ساتھ دے گا کاشتکاری کرے گا کاشتکاری کرنے والا یہ اپنی جگہ نام تھا کوئی اس میں قباحت نہیں تھی کوئی حرج نہیں تھی لیکن شیطان اپنی جگہ خوش ہوا کہ ایک نام میرا بھی حارث ہے انہوں نے کہا عبد الحارث تو اس کا مطلب شیطان کا بندہ یہ الگ بات ہے کہ بعد کے علماء نے کہا کہ نہیں میز حارث نام کوئی برا نہیں ہے صحابہ میں حارث نام تھا کاشتکاری کرنے والا بعد میں حارث نام رکھا اب بھی بے شمار بزرگوں کے نام حارث کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس معنی کر اس روایت کو دیکھیے کہ معمولی سی شرک کی بو آ گئی اس کے اوپر ڈانٹ پڑ گئی معمولی سی شرک کی بو تو جو پورے کا پورا کہتے نہیں جی اللہ نے کہاں دیا یہ تو فرانے نے دیا فرانے نے دیا ان کا کیا ٹھکانا ہے فتعال اللہ عما یشرکون اللہ بلند و بالا ہے اس سے جس جو جن چیزوں کو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں آیو شریکون ما لا شیئا وهم يخلقون کیا یہ شریک کرتے ہیں اللہ کے ساتھ ما ان ہستیوں کو لا يخلق شیئا جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے ہیں اللہ نے یہ کائنات پیدا کی زمین و آسمان پیدا کیے تم کو پیدا کیا جن کو تم کہتے ہو کہ یہ خدا کی خدائی میں شریک ہیں بولو انہوں نے کیا کیا پیدا کیا ایک دوسرے مقام پر ہے کہ کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا بتاؤ کون کون ہے فتشابہ الخلق علیکم پھر تمہارے سامنے مخلوق مشتبہ ہو گئی کہ کچھ اللہ کی مخلوق کچھ غیر اللہ کی مخلوق اب ہم کس کو خالق کہیں کیا انہوں نے کچھ پیدا کیا شیا کچھ بھی نہیں پیدا کیا اور کیسے پیدا کریں گے وہ ہم یخلقون اور وہ تو خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود پیدا کیے وہ کسی کو پیدا کر سکتے ہیں ولا يستطيعون لهم نصرا اور وہ تو نہیں طاقت رکھتے ان کے لیے مدد کرنے کی نام کچھ بھی رکھ دو کتنا بڑا مددگار لیکن اگر کوئی کر سکتا نفع اور نقصان کا مالک ہوتا تو وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقدار تھے جب ان کے لیے کہا گیا کہ آپ اپنی جان کے بھی نفع اور نقصان کے مالک نہیں تو کوئی دوسرا ہو سکتا ہے ولا یستطيعون لهم نصرا اور وہ نہیں طاقت رکھتے ان کے لیے مدد کرنے کی ان کی کیا مدد کرتے والا انفسهم ينصرون اور وہ تو اپنے آپ کی بھی مدد نہیں کر سکتے کوئی بچا سکتا ہے اپنے آپ کو مرنے سے جتنوں کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا ان کی جان نکلی کہ نہیں نکلی اور پھر وہ دوسروں کے نہانے کے محتاج اور پھر دوسروں کے پہنانے کے محتاج اور دوسروں کے کندھے پر اٹھنے کے محتاج اور پھر دوسرے ان کو قبر کے کھڈے میں ڈالتے ہیں اس کے محتاج اور دوسرے ان کی قبروں کو بند کرتے ہیں اس کے محتاج اس موقع پر ایک بڑی زبردست بات ذہن سے نکل جاتی ہیں ایک روایت میرے ذہن میں وہاں بھی تھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تعارف کرایا گیا تھا نبی الامی لیکن نکل گئی ذہن سے پھر کبھی آئے ان شاء عرض کروں گا اس موقع پر ایک خاص بات کیا اس وقت میں جو ہمارے پاس انجیلیں ہیں چاروں انجیلیں اس میں ایک مضمون آتا ہے آپ بھی وہ پڑھیے گا مضمون کیا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں کے بقول انہوں نے جو چھوٹی روایت گھڑی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کیا گیا سولی پر چڑھانے کے لیے ہم تو کہتے ہیں نہ گرفتار ہوئے وما قتل ہو وما صلب ہوں لیکن ان کے اعتبار سے جو کہتے ہیں سولی پر چڑھے تو ایک جملہ وہ نقل کرتے ہیں اور اس جملے کا وہ ترجمہ نہیں کرتے ہیں بلکہ اس جملے کو اناجیل کے جتنے تراجم ہیں ان میں اسی طرح نقل کیا گیا ہے وہ کیا لما سبقت لما سبقانی یہ اصلی جملہ تھا عربی کا اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے چھوڑ دیا تو نے مجھے تنہا چھوڑ دیا دوسروں کے حوالے کر دیا مجھے کہاں چھوڑ دیا تو نے وہ اس کو لکھتے ہیں کہیں لما شبا کا نہیں کبھی لکھتے ہیں لما سبا کا کبھی سبا کا تھا مطلب چونکہ جب دوسری زبان میں جملہ نقل ہوتا ویسے ہو جاتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو خدا کہا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو تین میں سے تیسرا کہا جا رہا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو خدا کا بیٹا کہا جا رہا ہے جب تمہاری انجیل میں جس کو تم پڑھ رہے ہو وہ اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میرے مالک میرے مالک میری مدد کر میری مدد کر تو کیوں مجھے چھوڑ گیا تو وہ دوسروں کو بچائیں گے مصیبت سے لیکن عقلوں پر پتھر پڑ جاتے ہیں ضد اور نفرت کی وجہ سے پھر انسان نہیں سوچنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى اور اگر تم بلاؤ گے ان کو ہدایت کی دان جانب لا يتبعوكم تو وہ آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے آپ کی پیروی نہیں کریں گے سواء ان برابر ہے آپ پر ادعو تموہم آپ ان کو دعوت دیں تم ان کو بلاؤ ام ان تم یا تم چپ رہو جن کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتے ہیں ان کو تم پکارو نہ پکارو برابر سم بکمن خاموش کچھ جواب نہیں ان الذين تدعون من دون الله اور ساری دنیا کے لوگوں ان الذين بے شک وہ ہستیاں تدعون جن کو پکارتے ہو تم من الله اللہ کو چھوڑ کر عباد وہ بندے ہیں وہ بے بس ہیں وہ محتاج ہیں امثالکم تمہاری جیسے ہیں فدعوہم تو پکارو ان کو بلاؤ ان کو تم کہتے ہو کہ یہ ہمارے حاجت روا اور مشکل کشا ہیں فلیب ال چاہیے کہ وہ تم کو جواب دیں تمہاری بات کو سنیں ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو آپ کہیں گے یہ کس کو پکارنے کے لیے کہا گیا جن پتھروں کو جن کے اوپر ان کے نقشے بنائے گئے ان کو پکارنے کے لیے کہ اصل ذات کو دیکھیے جس جس کی مورتی بنی جو مورتی کی پوجا کرتے ہیں ہم کہتے ہیں پتھروں کے پجاری لیکن آپ ان سے پوچھ لیجئے اور مکہ کے مشرقین سے پوچھئے وہ پتھروں کو نہیں پوچھتے ہیں بلکہ جن ہستیوں کی مورتیاں بنتی ہیں ان ہستیوں کو پوچھتے ہیں اور ان سے پوچھو کہ مورتی کیوں سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہم نے فلاں ہستی کو پکارنا ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے نہیں ہم اس کا فوٹو بنا کر رکھتے ہیں اس کی مورتی بنا کر رکھتے ہیں تاکہ توجہ ایک جگہ رہے تو ہم تو ان ہستیوں کو پکارتے ہیں اور دنیا میں جتنی مورتیاں بنی کسی کے نام پر بنی اصل مقصود وہ ہوتے ہیں جو حبل نام کا بت تھا عرب کے اندر اس کے لیے معجم البلدان میں یاقوت حموی نے لکھا کہ وہ حضرت حابیل علیہ السلام کے نام پر کہا گیا تھا ان کے نام پر بنایا گیا تھا ان کے نام کی مورتی اب کہا گیا کہ تم ان کو پکارو یہ بے بس بندے ہیں تمہاری طرح جن کی بنائی گئی وہ بھی بے بس ہیں دیکھو وہ آتے ہیں تمہاری مدد کو کہ نہیں آتے اور جو ان کی مورتیاں بنی وہ بھی بے بس ہیں ظاہرہ ان کو بلاؤ گے نہ کسی کا سر ہل رہا ہے نہ کسی کی ٹانگ ہل رہی ہے نہ کسی کا بازو ہل رہا ہے چاہیے کہ وہ جواب دے تم کو ان کو تم صادقین اور غور تو کرو الحم ارجن یمشون بہا کیا ان کے لیے ایسے پاؤں ہیں جن سے وہ چل سکیں یہ مورتیاں بھی نہیں چل سکتی ہیں پاؤں ہیں مگر چلتے نہیں کان ہیں مگر سنتے نہیں آنکھیں ہیں ان کی دیکھتا ہے کہ دیکھ رہے ہیں مگر حقیقت میں دیکھتے نہیں اور جن کی بنائی گئی ہیں کیا ان کے ایسے پاؤں ہیں کہ وہ چل کر کے آ جائیں گے تمہارے پاس دوڑ کر کے تم کو بچانے کے لیے وہ اپنے آپ کو موت سے نہیں بچا سکے تم کو بچائیں گے ان کے شہروں پر تباہیاں آتی ہیں بمباریاں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو نہیں بچاتے تم کو بچائیں گے الحم مرجن شو نبی کیا ان کے پاؤں ہیں امشو نبی جن سے وہ چلتے ہوں املا ہوں یبتشون یب یا ان کے ہاتھ ہیں یا جن سے وہ پکڑتے ہوں املا اعین یا ان کے لیے آنکھیں ہیں ایسی یبصیرون بہا جن سے وہ دیکھتے ہوں املا ہوں آزان یا ان کے کان ہیں ایسے یمسمعون بہا جن سے وہ سنتے ہیں قل آپ فرمائیے ادو شرکاؤکم شرکاکم بلاؤ اپنے سارے شریکوں کو آخری ایک فیصلہ ہے عجیب زبردست چیلنج اور یہ چیلنج ہر نبی نے کیا اور قرآن پاک نے سورہ احقاف میں سب کی طرف سے دہرایا کیا اگر تم سمجھتے ہو کہ زندہ یا مردہ جن کی مورتیاں بنی وہ اور جو مورتیاں بنی ہوئی ہیں یہ پتھر کی یہ اگر یہ کچھ کر سکتی ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ تم سارے ملو اور اپنے سارے خداؤں کو بلاؤ لات کو بھی عزا کو بھی حبل کو بھی منات کو بھی اساف کو بھی نائلہ کو بھی جت کو بھی تاوت کو بھی سب کو بلاؤ تم مکیدونی پھر تم تدبیر کرو میرے خلاف چال بازی کرو میرے خلاف حملہ کرو اور تمہیں ڈر لگتا ہو کلم کھلا تو چالوں کے ساتھ مکاریوں کے ساتھ کرو حملہ کرو حملہ میرے اوپر فلا رو تو تم مجھ کو بالکل مہلت مت دو لیکن کوئی مجھ پر نہیں حملہ کر سکا میرا بال نہیں ٹیڑھا کر سکا اگر ان میں دم ہے تو کیوں نہیں کیا اور یہی بات حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت میں کہی تھی جب وہ بیت ہونے کے لیے آئیں توبہ کرنے کے لیے تو آپ نے وہ الفاظ یو شرکنا توبہ کرو کہ شرک نہیں کرو گی انہوں نے کہا وہ تو تیرہ سال تک مکہ میں اور آٹھ سال مزید کر کے دیکھ لیا کچھ نہیں کوئی دے سکا کیوں شرک کریں گے پاگل تھوڑے ان ولی اللہ اوہو تمہارے تین سو ساٹھ خانہ کعبہ کے اندر اور یہ بڑے بڑے پانچ علاوہ یہ سب تمہاری طرف میری طرف کون ان ولی اللہ بے شک میرا دوست اللہ ہے وہ میرے لیے کافی ہے میری طرف ایک اللہ اور تمہارے یہ سارے سب کو بلاؤ بتیس کروڑ کو بلاؤ وہ اللہ اللہ دین حضل الکتاب جس نے کتاب اتاری وہ یتول الصالحین اور وہی سرپرست ہے وہی دوست ہے الصالحین نیکوکاروں کا یہ تولا وہ کام بناتا ہے وہ کار ساز ہے الصالحین نیکوکاروں کاروں کا ایک دوسرا اشارہ دے دیا میرے نبی نے ان کو چیلنج کیا قیامت تک جو نیکوکار ہوگا اسی طرح چیلنج دیتا جائے پروردگار اس کا ساتھ دے گا اس کا ساتھی بنے گا ساری دنیا کی طاقتیں مل کر اس کا بال چیڑا نہیں کر سکتی وہ سب وہ مل پھر وہ پرانی بات دہرائی جا رہی ہے اگر تم بلاؤ گے ان کو ہدایت کی جانب لا وہ سنیں گے نہیں اور پتھر کی مورتیاں کیسی بنی وہ بھی جن کی بنی اور پتھر کی مورتیاں بھی وہ تا ہوں اور تم دیکھتا ہے کہ وہ دیکھ رہے ہیں ایسا لگتا ہے آنکھیں کھلی ہوئی پھاڑی ہوئی آنکھیں یہ بچے کھانے والی ہے دیکھ رہی ہے مار دے گی وہ لَا يُبْصِرُونَ سے اور وہ دیکھتے تو ہیں ہی نہیں ہیں اس طرح آدمی جب توحید کی دعوت دے گا اس کے اوپر آگے سے جواب ملے گا اور وہ سختی سے اور غصے سے نام لیں گے آدمی کو غصہ آ جائے گا این ممکن ہے وہ گستاخی کی بات کریں گے آدمی کو غصہ آئے گا ایسے وقت میں کیا کریں سنایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا آپ کو سنایا ہم کو خود العفو پکڑ لیجئے معاف کرنے کو پکڑ لیجئے معاف کرنے کو اپنا وطیرہ بنائیے معاف کرنا سل من خطاش واف عن من ظلمک جو ظلم کرے دعوت دیتے جائیے وہ بےحودہ باتیں کرے معاف کیجیے واہ بالعرف اور حکم دیجیے نیکی کا وہاں عن الجاہلین اور جاہلوں سے کنارہ کش رہیے جنا جاہلوں سے اعراض فرمائیے ان کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں وہ الجھیں گے آگے سے اچھا پھر خدا کو دکھاؤ کہاں ہے پھر خدا کو گالیاں دیں گے اعراض جانل ان سے وَإِمَّا جیل مِنَ الشَّيْطَانِ لیکن آدمی کو تو آخر غصہ آتا ہی ہے تو اگر غصہ آ ہی جائے تو یہ سمجھے کہ غصہ کہاں سے آیا یہ شیطان کی طرف سے آیا جب رحمان کہتا ہے کہ غصہ مت ہو بات پیار سے محبت سے کہتے جاؤ ان کی بےہودہ باتوں کی طرف کوئی دھیان نہ کرو تو پھر غصہ کیسے آتا ہے کہ غصہ شیطان دلاتا ہے اور شیطان کیسے غصہ دلاتا ہے اما من الشیطان لفظی معنی کرتے ہیں اگر غصہ دلایا جائے تجھ کو شیطان کی جانب سے آئے انسان لیکن وہ ترجمہ کرتے ہیں محاورے کا ورنہ اس کے لفظوں کے معنی کیا ہیں اگر کچوکا لگائے تجھ کو شیطان کچوکا کیا کہتے چک دے شیطان اچھا اٹھ اٹھ دیکھ رہا ہے سے سیدھا کر دے بتیس کے بتیس باہر نکال دے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ اور اگر کچوکا لگائے تجھ کو اے انسان شیطان نزغن کوئی کچوکا کوئی غصہ دلائے فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ تو تو اللہ کی پناہ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کھڑا ہے تو بیٹھ جا بیٹھا ہے تو لیٹ جا رک جا پانی پی سمیع علیم کیوں وہ تو دیکھو وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اور یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں وہ سن رہا ہے علیم جانتا ہے مگر اس کے باوجود فوراً سزا نہیں دیتا ہے ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا یہ شیطان وسوسے دلاتا ہے کچھ لگاتا ہے ایمان والے کی کیا شان ہونا چاہیے شیطان ہمیشہ غصہ دلاتا ہے بھائیوں پر غصہ آتا ہے ذرا سی بات آئی اب میں دیکھ مجھے میری طاقت کو بھی تمہیں دیکھنا کیا ہے تیری طاقت ہے کسی بزرگ سے کسی نے کہا تھا تو مجھے جانتا ہے میں کون ہوں کہا جانتا ہوں یہ قطرہ ناپاک سے بنا تھا اور اب جانتا ہوں کہ تو نے کئی کلو اپنے اندر گند اٹھایا ہوا ہے بس یہی ہے تیری حقیقت اور کیا ہے اور گند کی ایک بوری ہے جدھر سے سوراخ کرو گے اندر سے گند ہی نکلے گا خون نکلا وہ گندا پخانہ نکلا وہ گندہ پیشاب نکلا وہ گندا تیری کیا حقیقت ہے ایسے وقت میں جب غصہ آئے تو ایمان والوں کی کیا شان ہونی چاہیے ان بے شک وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری اختیار کر لی ہے اذا مسهم طائف من الشیطان جب چھوتی ہے ان کو شیطان کی جانب سے چکر کرنے والی کوئی بات طاف یا طوف چکر کرنا طائف من الشیطان شیطان کی طرف سے کوئی چکر لگانے والی بات مراد کیا ہے وسوسہ شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آتا ہے غصہ آتا ہے تذکروا وہ اللہ کو یاد کر لیتے ہیں فوراً اللہ یاد آ جاتا ہے متوجہ ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف فیضا تو اچانک وہ ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ دیکھنے والے ہو جاتے ہیں صاحب بصیرت بن جاتے ہیں کہ یہ شیطان کی مکاری ہے ہمیں ادھر نہیں جانا چاہیے تو شیطان کی باتوں پر کون آتا ہے وہ اخباروں فی لگائیے اور شیطان کے جو بھائی ہیں ہوں اور ان کے بھائی جو شیطانوں کے بھائی ہیں یا مدو ہوں ان کو تو کھینچتے ہیں شیطان فی الغی گمراہی میں تو ملا یقصرون پھر کمی نہیں کرتے غصہ دلاتے اٹھ گالی کا جواب گالی سے دے دے دیا گالی کا جواب اب کہتے ہیں ان کا جواب پتھر سے سر پھوڑ دے اس کا سر پھوڑ دیا اور اس کے بعد پھر بھاگ جان بچا پولیس والوں سے نہیں بچتی اب جیل میں بیٹھ تو ملا یقصرون پھر کمی نہیں کرتے وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ بِآیَةٍ قَالُوا لَوْ لَجْتَبَيْتَهَا سخت بیان یہ توحید کا اب پھر ان کی طرف سے مطالبہ کے جناب موجزہ تو کوئی دکھایا ہی نہیں وَإِذَا لَمْ تَعْتِهِمْ اور جب نہیں لاتے ہیں آپ ان کے پاس بھی آیتن کوئی نشانی قالو تو وہ کہتے ہیں لو لَجْتَبَيْتَهَا کیوں نہیں کھینچ لایا تو کوئی نشانی کیوں نہیں گھڑ لیا تو نے نشانی کو اپنی طرف سے خود ہی کوئی موجزہ بنا دیتا اور یا قرآن کی آیت کے لیے کہ جب آپ کچھ دن تک آیت نہیں سناتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اپنی طرف سے کوئی آیت کیوں نہیں گھڑی نوز باللہ کہ آپ گھڑتے ہیں ما یوحا الیہ آپ فرما دیجئے بے شک میں اس کے پیچھے چلتا ہوں ما یوحا الیہ جو وہی کی جاتی ہے میری جانب میرے ربی میرے رب کی طرف سے ہا جا من ربکم یہ آنکھیں کھولنے والی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے کیا یہ کم موجزہ ہیں وہ اور ہدایت کی باتیں اور رحمت اور مہربانی ایسے لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں یہ کتنا بڑا موجزہ ہے اس پر کیوں نہیں غور کرتے ہو یہ قرآن کریم میں اس کے اوپر چلتا ہوں قرآن کا تذکرہ آیا تو فوراً قرآن کا ادب بتایا جا رہا ہے قرآن کا حق بتایا جا رہا ہے کیا ہے قرآن کریم کا حق وہ قُرِئَ الْقُرْآنُ اور جب پڑھا جاتا ہے قرآن کریم فس تمی تو کان لگا کر کے تم سنو کان لگا کر اس کو سنو اور آدمی سنتا بھی رہتا ہے اور بولتا بھی رہتا ہے تو سوچتا ہے دونوں کام ہو جائیں گے کان وان سے تو چپ چپ رہو سنو اس کو لال ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے اس لمبی بحث میں میں نہیں جانا چاہتا کہ سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضروری ہے کہ نہیں ہے دور اول کو دیکھیے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے یہاں مدینہ میں تو کوئی آدمی جہاں صحابہ تھے صحابہ کی اولادیں تھیں جہاں صحابہ کی تربیت کیے ہوئے لوگ تھے فرمایا مغرب عشاء اور فجر میں کوئی سورہ فاتحہ پڑھتا ہو ایسا تو مجھے کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے امام کے پیچھے اور اس تفصیل میں جائے بغیر بس کتنی بات عرض کرتا ہوں عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین اور عبداللہ ابن مسعود سب سے بڑے مفسر دونوں بیان فرماتے ہیں کہ یہ نماز میں قرآن کریم پڑھنے کے لیے ہے کہ جب نماز میں قرآن پڑھا جائے تو چپ ہو جاؤ اور اس کو غور سے سنو تو صحابہ سے بڑھ کر کے کوئی قرآن کی سن سمجھتا تھا چپ ہو جاؤ غور سے سنو امام کیا کہہ رہا ہے کچھ مت پڑھو وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَذْكُرْ اور آپ ذکر کیجئے رب کا اپنے رب کا فی نفسی کا اپنے دل کے اندر تضرعن گڑ گڑا کر بھی وخیفتن اور چپکے چپکے بھی ودون الجہر ایک تو گیا خیفتن بالکل ہی چپکے ودون الجہر اور زور سے بولنے سے ذرا کم من القولی بات میں سے جو زور سے بات بولی جاتی ہے اس سے ذرا کم بالغدوی غدوت ان کی جمع غدو پہلا پہر پہلا پہر سمجھتے ہیں نا دن کو چار حصوں میں تقسیم کیا فارسی والوں نے ایک حصے کا نام ایک پہر دوسرے کا دوسرا تیسرا چوتھا تو پہلا پہر یعنی مان لو کہ دن سولہ گھنٹے کا ہے تو شروع کے چار گھنٹے یا بارہ گھنٹہ ہے تو شروع کے تین گھنٹے یہ ہو گیا غدو اور آسال یا اصیل کی جمع یہ کیا ہو گیا آخری پہر یعنی اگر بارہ گھنٹے کا تو آخری تین گھنٹے ول آسال اور یاد کیجیے اپنے رب کو صبح بھی اور شام بھی ولا تم من الغافلین اور آپ نہ ہو جائیے بے خبر لوگوں میں سے ان اللہ ہے ان کا بے شک وہ جو آپ کے رب کے پاس ہیں فرشتے لا تک وہ اکڑتے نہیں ہیں اس کی عبادت کے مقابلے میں اس کی عبادت سے اعراض نہیں کرتے اکڑتے نہیں وہ اور وہ اس کی تسبیح کرتے والا وہ اسی کے لیے سجدہ کرتے ہیں اور یہ آیت پڑھتے ہی آپ پر بھی سجدہ واجب ہو گیا مجھ پر بھی سبق پڑھتے ہی فارغ ہوتے ہی سجدہ کیجیے گا کیسے سجدہ کریں گے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیے گا اور تسبیح پڑھیے گا جو سجدے کی تسبیح ہے سبحان ربی العالی اللہ وہ پڑھیے ایک اور تصویر بھی آئی ہے سجد واحسن وجہ فشق فصور رہ فتبارک اللہ احسن الخال زبردست تصویر ہے پاک ہے وہ ذات کے جس نے مجھ کو پیدا کیا جس نے مجھے اس صورت بنائی جس نے مجھے یہ صورت و شکل عطا فرمائی کان عطا کیا ناک عطا کیا آنکھیں عطا کی کتنا بہترین وہ پیدا کرنے والا اور صورت بنانے والا ہے یہی تسبیح کی جاتی ہے جب امام صاحب بھی رات کو سجدے میں گئے تو یہی تسبیح کرنی اللہ اکبر کہا یہ تسبیح پڑی بس اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیے اب سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے دو تکبیروں کے بیچ میں سجدہ بس بیٹھے ہیں تو بیٹھے بیٹھے کر لیجئے اور کھڑے ہیں تو پھر کھڑے کھڑے سیدھے سجدے میں چلے جائیے اور سجدہ کر لیجئے یہ سجدہ ہوتا کہاں پر ہے آپ خود سمجھ کے کہاں پر ہوتا ہے جہاں پر یہ تین مقام ہوتے ہیں جہاں جہاں پر قرآن پاک میں سجدہ واجب ہوتا ہے ایک وہ مقام ہوتا ہے کہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اللہ کے فرشتے اور اللہ کے نیک بندے اپنے مالک کے سامنے جھکتے ہیں تو وہاں ایمان والے بھی جھک جاتے ہیں فوراً سجدہ کر کے بتاتے ہیں کہ ہم بھی ان کے ساتھ جھکنے والوں میں سے ہیں جیسے یہاں فرشتوں کا تذکرہ تھا وہ جھکے تو ہم بھی جھک گئے ان کے ساتھ کہ ہم بھی جھکنے والوں کے ساتھ ہیں اکڑنے والوں کے ساتھ نہیں ہیں دوسرے اس مقام پر سجدہ واجب ہوتا ہے جہاں پر کہا جاتا ہے نافرمانوں سے کہ جھکو مگر وہ اکڑ جاتے نہیں جھکیں گے جیسا کہ ادھر تمام شکت تیسرے پارے کی صورت میں ہے تو پھر وہاں پر ہم جھک جاتے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ ہم اکڑنے والوں میں سے نہیں ہیں ان کے ساتھ ہی نہیں ہم جھکنے والوں میں سے ہیں اور تیسرے اس مقام پر سجدہ ہوتا ہے جہاں بات چلتے چلتے خود بخود یہی بات آگئی ہوتی ہے کہ جھک جاؤ اپنے مالک کے سامنے تو ہم بھی جھک جاتے ہیں ایک دم جیسے اقرا بسم ربک الذی خلق والا آخری سجدہ یہ تین قسم کے مقام ہیں جہاں پر سجدے ہیں لیکن آپ کہیں کہ جہاں بھی ایسے مقام نظر آئیں گے وہاں سجدے کریں گے نہیں وہاں کریں گے جہاں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا انسانوں نے اور بیان کیا کہ انہوں نے یہاں اس لیے کہ وہی قرآن کو سمجھتے تھے وہی اس کو سمجھتے ہیں کہ کہاں کہاں سجدہ کرنا چاہیے اس موقع پر پھر اختلاف ہو گیا ایک روایت میں ہے کہ کل کتنے مقام پر سجدے ہوئے تھا چودہ تو احناف نے بیان کرنے شروع کیے تو سورہ سعد کا سجدہ لے کر کے اور سترویں پارے کا صرف پہلا سجدہ لے کر چودہ ہو گئے دوسرے کو اس میں شمار نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ مضمون بھی ایسا ہے کہ وہاں سجدے کا حکم معلوم نہیں ہوتا حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے کچھ فقہ نے تحقیق کی تو انہوں نے کہا کہ سجدے تو چودہ ہی ہیں لیکن سورہ یہ سترویں پارے کا سورہ حج کا دوسرا سجدہ ہے البتہ سورہ سات کا سجدہ نہیں ہے لیکن محتاط لوگوں نے چاہے وہ حرفی ہوں چاہے وہ شافعی ہوں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو روایت ہے چودہ والی یہ کمزور ہے اور یہاں پر سجدہ کرنے کی جو بات معلوم ہوتی ہے وہ زیادہ تحقیقی ہے اس لیے دونوں جگہ پر سجدہ کر لیجئے سترہ پارے میں بھی دونوں جگہ کیجئے اور چوبیس میں بھی کر لیجئے تو پندرہ ہو جائیں گے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے یہ سورہ آراف کنارے آ لگی مکمل ہو چکی اب سورہ انفال شروع ہوتی ہے لیکن عجیب جوڑ ہے چار صورتیں گزری تھی مدنی اور یہ بیچ میں دو صورتیں آئیں مکی ایک کے اندر اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر کے اس کی توحید کی دعوت دی گئی اور اس نے اس میں ایام اللہ بیان کر کے توحید کی دعوت دی گئی اور آگے ہے سورہ انفال جو مدنی ہے مدینے کے ابتدائی دور کی ہے اور اس کے بعد ہے سورت جو مدینہ کے آخری دور کی ہے اور اس کے بعد سر یونس ہے وہ پھر مکی ہے یہاں ان کو کیوں رکھا گیا اس میں کیا جوڑ ہے زبردست جوڑ ہے آپ نے اس سورت کے اندر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے لے کر کے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم تک کا سنا لیکن ماننے والوں پر کیا ذمہ داریاں تھیں پھر اس کو بیان نہیں کیا گیا اس کو بیان کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو سامنے رکھ کر بنی اسرائیل کو کہ ماننے والے کس طرح کس طرح پھسلے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں جو مانے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس کے دین کو لے کر کے گھر گھر پہنچ جائے اس کے دین کو پھیلائے اور اس صورت کے اندر یہ بات آ رہی ہے ڈرو اللہ کی اس پکڑ سے جو تم میں سے خاص طبقے پر نہیں آئے گی بلکہ وہ سب کو پکڑ لے گی اپنی لپیٹ میں لے لے گی وہ کون سی پکڑ ہے کہ جب انسان دین پر قائم ہو اور دوسرے سارے بے دین مرے اور وہ کہے مرنے دو سسروں کو ہمیں کیا فرق پڑتا ہے میں تو دیندار ہوں نہیں اس کو دوسروں کے دین کی فکر کرنی ضروری ہے اگر وہ نہیں فکر کرے گا جب بے دینوں پر عذاب آئے گا تو دیندار بھی اس کی لپیٹ میں آ جائیں گے بچ نہیں سکیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک جہاز سے تشبیح دی کہ انسان دو طرح کے ہیں جس طرح سمجھو سمندری جہاز ہے ایک نیچے کی منزل میں ایک اوپر کی منزل میں تو نیچے کی منزل والے پانی اوپر سے لاتے ہیں اوپر والوں نے کہا یہ بار بار تنگ کرتے ہیں دروازہ بند کرو انہوں نے بند کیا تو وہ نیچے سوراخ کریں گے تو نیچے سے پانی چڑھے گا تو جہاز ڈوبے گا لیکن کیا صرف نیچے والے ڈوبیں گے نیچے والے بھی ڈوبیں گے اور اوپر والے بھی ڈوبیں گے جو مان گئے تو ان کی ذمہ داری ہے کہ پھر دین کو پھیلائیں دین کو بچا بچا کر کے رکھیں اس کی حفاظت کریں اس کے لیے جان و مال کو قربان کریں تو اگلی صورت میں یہی پیش ہوگا کہ دین کے لیے جان اور مال کو کس طرح قربان کرنا ہے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ گزشتہ صورت کے اندر زبردست طریقے سے سوچ اور فکر کے اعتبار سے عقلی دلائل کے ذریعے سے نقلی دلائل کے ذریعے سے اللہ کی توحید کو ثابت کیا گیا کہ تمہارا مالک ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اگلی صورت کے اندر یہ بتایا گیا کہ نہیں اس کے لیے کچھ لاکھوں کے بھوت ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے ان کے لیے اس ڈنڈے کی بھی ضرورت ہے جو اگلی صورت میں بیان ہوگا ایک اور طریقے سے بھی آپ دونوں صورتوں کا موازنہ کر سکتے ہیں وہ مجھے لگتا ہے اس سے بھی زبردست ہے وہ کیا یہاں جتنے انبیاء کرام کا ہم نے تذکرہ پڑھا ان سب کے جو دشمن ان کے مخالف کھڑے ہوئے تھے ان سب پر عذاب آیا آپ نے دیکھا قوم عاد پر آیا قوم سموت پر آیا قوم لوت پر آیا سب کے اوپر عذاب آیا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آیا فرعون اس پر عذاب آیا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدا بھی آپ سرور انبیاء ہیں تو جو آپ کی مخالفت میں کھڑے ہوئے ان کے تو کسی کے کان پہ جھونے نہیں گی ان میں سے کسی کو نہ آسمانی بجلی کے ذریعے سے مارا گیا نہ زمینی زلزلے میں مارا گیا نہ کسی کو سمندر میں ڈبویا گیا نہ کسی کے اوپر ہوا کو چھوڑا گیا وہ کیسے مرے اس کے لیے دونوں صورتوں کو جب ملا کر پڑھیں گے تو دوسری صورت میں سورج توبہ میں آ رہا ہے اے ایمان والو ان کو وہ سزا نہیں دی جائے گی ان کو دوسری سزا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جو فراؤن آئے ان کو دوسری سزا کون سی سزا قاتلوہم ان سے جنگ کرو یعذبہم اللہ بھی اللہ ان کو سزا دے گا مگر تمہارے ہاتھوں سے اب نہیں آسمان سے بجلی گرے گی آپ یوں ہی کہ امریکہ کا بیڑا غرق ہو جائے برطانیہ بھی مر جائے ہاں مر جائے برطانیہ ایسے ہی مر جائے گا قاتلوہم یعذبہم اللہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو ٹکرا جاؤ ایمان کا تقاضا ہے تمہارے ذریعے سے اللہ ان کو سزا دے گا اب نہ زلزلے آئیں گے نہ اوپر سے بجلیاں گریں گی نہ ہواؤں کو چھوڑا جائے گا نہ سمندر بکھرے گا نہ طوفانوں کے عذاب آئیں گے نہ غرق کیا جائے گا پوری کی پوری قوم کو یوں سزا دی جائے گی اور اس طرح کی سزا کیوں دی گئی فرمایا یہ رحمت للعالمین کی رحمت کا تقاضا ہے اس لیے یہ سزا دی گئی اور وہاں چار فائدے بیان ہوں گے اس اس وجہ سے سزا دی گئی ان کو یہ جوڑ معلوم ہوتا ہے جو چوتھے والا جوڑ میں نے عرض کیا یہ میرے ذہن میں آیا ہو سکتا ہے درست بھی ہو میں کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کہتا ہوں یہ سب جو جو تفسیروں میں پڑھتے ہیں جو لکھا ہوا بس وہ آپ کو سنا دیتا ہوں اور وہ بھی وہ مفسرین جن کو سب نے مانا جو متفق علیہ ہیں تو چوتھی بات میں نے کہیں پڑھی تو نہیں ہے لیکن دل کو لگتی ہے اور آئے قرآن پاک کی آپ کو میں نے سنا دی ہو اگر درست ہو تو فمن اللہ اور غلط ہو تو فمن شیطان فمن عند نفسی اگلی سورت سور انفال بیان کیا ہوگا اس میں غزوہ بدر کے اوپر تبصرہ ہے غزوہ بدر ہو چکا ہے اور اس کے اوپر ایک خدائی تبصرہ ہے اب پروردگار کیسے تبصرے کرے گا ایک تو میرے اور آپ کے تبصرے ہوتے ہیں پروردگار کے کیسے تبصرے ہوں گے اس کے لیے اس سورت کو پڑھو اس کے لیے سورہ احزاب کو پڑھو اور ایک جھلک تو آپ سورہ آل عمران میں دیکھ چکے کہ غزوہ احد کے اوپر اس نے کیسے تبصرہ فرمایا تو یہ خدائی تبصرہ ہے سورہ انفال میں غزوہ بدر کیا ہے تھوڑا سا آپ کل کو دیکھ کر لائیے گا پروردگار کی توفیق سے جس کو پڑھنے کا موقع ملے پڑھے اور اللہ کے کرم سے میں نے کئی مرتبہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ایک ایک دن کے اعتبار سے عرض کیا پہلے دن یہ ہوا دوسرے دن یہ ہوا پہلے سال یہ ہوا دوسرے سال یہ ہوا وہ بول کر بھی موجود ہے جن کو پڑھنا نہیں آتا ہے تو وہ اس کو لے لو اور اس کو سنو دو مقام کی ہے ایک آپ کے یہاں بٹھنڈی کی بھی ہے ایک دوسرے مقام کی سیرت موجود ہے اس میں پڑھو غزوہ بدر کیا تھا خلاصہ عرض کرتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے مکہ کے مشرق چین سے نہیں بیٹھے کہنے لگے یہ بھگوڑے چلیں گے وہاں یہ تو حکومت قائم کریں گے اور پلٹ کر ہم پر حملہ کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کو چھیڑنا شروع کیا مسلمان بھی بے خبر نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹکڑیاں بھیج رہے ہیں نظر رکھو کون کیا کر رہا ہے اسی دوران قرض ابن جابر الفہری آپ کے چرواہوں پر حملہ کرتا ہے جنگل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چر رہے ہیں بیت المال کے تو اونٹوں کو بھگا کر لے جاتا ہے اور چرواہے کو قتل کر دیتا ہے یہ واقعہ بھی پیش آتا ہے ادھر سے آپ اگلے سال تشریف لے گئے تو دوسرے سال ہی مکہ المکرمہ کے اندر دار النوا ہے ان کا کمیٹی حال سازش حال اس میں ان کی میٹنگ ہوئی کہ بھائی یہ تو چلے گئے مسلمان ان سے کیسے نمٹیں گے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو سال میں ہم دو سفر کرتے ہیں تجارت کا اسی سے ہماری معیشت چلتی ہے ایک مرتبہ ہم یمن جاتے ہیں ایک مرتبہ شام جاتے ہیں اب شام جانے کا موقع ہے تو اس موقع پر ہمیں ایسا کرنا ہے کہ سب لوگ جتنا مال لگا سکتے ہیں اتنا لگاؤ اس مال میں تجارت کے لیے جو لوگ جائیں گے ان کو مزدوری دی جائے گی اور مالکوں کو اپنا مال واپس مل جائے گا اصلی اور جو نفع آئے گا وہ صرف مسلمانوں سے نمٹنے کے لیے اسلام کو مٹانے کے لیے خرچ کیا جائے گا اور کتنے لوگ تھے یہ بعض حضرات نے کہا کہ جو اس قافلے کے ساتھ گئے وہ چالیس اور بعض نے کہا نہیں ساٹھ لوگ تھے ساٹھ لوگ اس کے محافظ کتنا سامان تھا ایک ہزار اونٹوں پر لگا ہوا سامان اور چالیس اوقیا سونے کا مال اس پر لگا ہوا تھا اس سے کتنا نفع آنا تھا اور پھر اس کو مسلمانوں کے خلاف کیسے اسلام کیا جاتا مدینت المنورہ کے خلاف کس طرح استعمال کیا جاتا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا آپ نے جاتے ہوئے قافلے کو بھی روکنے کی کوشش فرمائی مگر قافلہ نکل چکا تھا اب جب قافلہ واپس آنے لگا تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ہم اس کا راستہ روکیں گے اور یہ مال کے اس سے پہلے مکہ میں پہنچے اور ہمارے خلاف استعمال ہو اس سے یہیں اس کو ان سے چھینیں گے ورنہ یہ تو ہمارے خلاف استعمال ہوگا آپ جو تشریف لے گئے تو اس قافلے کو روکنے کے لیے نکلے لیکن وہ آدمی کئی مرتبہ جاتا ہے کیا کمبل لینے کے لیے آگے سے ریچھ پکڑ لیتا ہے کچھ اسی طرح کا معاملہ پیش آیا گھر سے نکلے اس قافلے کو روکنے کے لیے تو ویسے ہی نکلے تو بڑی تیاری کے ساتھ نہیں نکلے تین سو تیرہ لوگ نکلے جس کو لاٹھی ملی لاٹھی لے لی بھالا ملا بھالا لیا برچھا لے لیا اور لڑنے کا جو سامان ہے تلواریں تو آٹھ تلواریں اور چھ زرہیں اور دو گھوڑے بس یہی کائنات ہے یہی سب کچھ ہے ان کے پاس بے سرو سامان کے عالم میں ایک مقام پر پہنچے تفصیل نہیں عرض کی جا سکتی ہے میں نے کہا وہ وہاں پڑھ سکتے ہیں الحمدللہ کئی گھنٹوں کی تقریر ہے وہاں آپ الحمد للہ آرام سے سمجھ جائیں گے اور جو پڑھ سکتے ہیں ان کو تو پڑھنا چاہیے تحقیق کرنی چاہیے پڑھنے کا ذوق ہی نہیں ہے یہ قافلہ ایک مقام کے اوپر پہنچا آپ کو معلوم ہوا کہ ابو سفیان کو بھی معلوم ہو چکا ہے اور بہت چلاک لوگ تھے عرب کے لوگ تھے اس نے بدر کے کنویں پر پہلے اس نے دو بندے آگے چھوڑے ہوئے تھے کہ آگے آگے چلتے رہو اور دیکھتے رہو کہیں کوئی خطرہ تو نہیں ہے لیکن جب بدر کے مقام پر پہنچا یہ وہ جنکشن ہے یہ وہ سنگم ہے کہ جہاں پر مدینہ کا راستہ بھی جڑتا ہے اور یہیں سے مکہ والا راستہ بھی گزرتا ہے اس پر اس کو زیادہ خطرہ تھا یہاں وہ خود آگے بڑھا اور یہاں آ کر اس نے پوچھا دیکھا دائیں بائیں کوئی ہے ایک بڈھا ملا اس کو پوچھا بڑے میاں یہاں کوئی آئے تھے اس نے کہا کوئی نہیں آئے کہا آپ کب سے کہا کافی دنوں سے یہیں چراتا ہوں میں نے کسی کو نہیں دیکھا کہا کسی کو نہیں کہا ہاں، دو آدمی آئے تھے اونٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے اونٹ بٹھائے اور نیچے اترے اور پانی پیا اور چل دیے نے کہا ہاں وہ چلنے کے لیے نہیں آئے تھے وہ کچھ کرنے کے لیے آئے تھے اور جب آگے بڑھا اس نے کہا کہاں بیٹھے تھے اونٹ کہا یہاں تو اس نے دیکھا اونٹ نے مینگنیاں کی ہیں جب مینگنی توڑی تو اس کو مدینہ کا گھاس اور مدینہ کی گٹھلیاں نظر آئیں اس میں کیسے ذہین لوگ تھے ان کو علاقے کے گھاس معلوم تھے جو گوبر کو دیکھ کر پہچانتے تھے کہ کہاں کی کس جگہ کا گھاس کھایا اونٹ نے ذہین لوگ ہوتے ہیں بہت سارے لوگ اس نے جیسا دیکھا اس نے کہا ہو یہ تو ہمارا پیچھا کیا جا رہا ہے مدینہ والے ہمارا پیچھا کر رہے ہیں تو وہ تو یہاں سے نچلی طرف سے سمندر سے ہو کر کے نکل گئے اللہ نے بعد میں ایمان بھی نصیب کیا لیکن ایک آدمی کو اس نے دڑا دیا مکہ میں کہ تمہارے قافلے کے اوپر حملہ ہو چکا ہے اس نے جا کر کے مکہ والوں کو بھڑکایا مکہ سے ابو جہل ایک ہزار کا لشکر جرار لوہے میں ڈوبا ہوا ہتھیاروں سے لیس لشکر لے کر آ گیا اب مسلمان نکلے تھے قافلہ روکنے کے لیے آ گیا لشکر جگہ جگہ ان دونوں کا تذکر آئے گا سورت کا ترجمہ سنتے جائیے خلاصہ بھی اسی میں آپ کو معلوم ہو جائے گا پورے غزوہ بدر پر تبصرہ ہے یہی اس کا خلاصہ ہے شروع میں ایک اور بات کی طرف توجہ دلائی بالکل شروع میں جب غزوہ بدر پیش آیا تو یہاں غنیمت ملی اور پہلی مرتبہ غنیمت ملی تو صحابہ میں تھوڑا سا آپس میں مباحثہ ہوا علمی بحث ہوئی یہ نہیں کہ کوئی لالچ ہوئی جھگڑا ہوا کہ غنیمت کون لے گا آپس میں علمی مذاکرہ ہوا کہ غنیمت کس کا حق ہے کچھ لوگوں نے جنگ کی کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کچھ لوگ پیچھے بیٹھے کچھ لوگ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیکورٹی میں رہے تو غنیمت کس کا حق ہے اس کے اوپر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی یس بسم اللہ الرحمن الرحیم یس عن کا لوگ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں انفال یہ نفل کی جمع ہے اور نفل کے معنی زائد چیز اور زائد چیز کیا ہے کہ جنگ تو اصل میں اللہ کی خوشنودی کے لیے ہے جہاد تو غنیمت اس کا مقصد نہیں ہے اگر غنیمت مل جائے تو یہ اضافی چیز کے کے دام یہ گٹھلیوں کے دام مل گئے فال لوگ آپ سے پوچھتے ہیں غنیمتوں کے بارے میں کس کا حق ہے قل آپ فرما دیجیے المنفال اللہ والرسول رسول اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے سب سے بڑی بات یہ اللہ کے حکم سے فتح ہوئی تو اللہ کے لیے جس کو اللہ دینے کے لیے حکم دے گا اس کو ملیں گے ور رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ملے آپ کا حق ہے اور یہ تو ڈانٹ دیا بچا ذہن بناؤ کہ غنیمت کسی کے محنت کا نتیجہ نہیں کسی کے ہاتھوں کی میل نہیں پھر دسویں پارے کے شروع میں بتایا جائے کہ ہاں اب ذہن بن گیا نا کہ غنیمت محنت کا نتیجہ نہیں کہ کس نے کتنی محنت کی اس کے بعد فرمایا اب غنیمت اس طرح بانٹو جس طرح ہم کہتے ہیں وہ وہاں بانٹا جائے گا فتق اللہ تو ڈرو اللہ سے واسلحو ذات بینکم اور درست کرو ذات بینکم آپس کے معاملات آپس میں صلاح رکھو اس کو جھگڑے کا ذریعہ نہ بننے دینا واطیع اللہ اور اللہ کی بات مانو اور اس کے رسول کی بات مانو ان کو تم مومنین اگر تم ایمان والے ہو اللہ کی اطاعت کرو ایمان والے اگر ہو کیسے ہوتے ہیں ایمان والے فوراً ایمان کا تعارف ان نمل المؤمنون ان نمل ذكر اللہ بے شک ایمان والے وہ ہوتے ہیں اذا اللہ جب ذکر کیا جاتا ہے ان کے سامنے اللہ اللہ کا نام لیا جاتا ہے وجلت قلوبهم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں دہل جاتے ہیں گھبرا جاتے ہیں جب بھی ان کے سامنے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو دل تھڑک جاتے ہیں اللہ کا حکم ہے پھر کیا بچ گیا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان کے سامنے آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں زیادہ ایمانا ایمانہ تو آیتیں بڑھا دیتی ہیں ان کو ایمان کے اعتبار سے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ اور وہ اپنے رب ہی کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں نہ تلواروں پر نہ نیزوں پر نہ گھوڑوں پر رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور کوئی پہچان الذين يقيمون الصلاة جو نماز قائم کرتے ہیں رزقناهم ينفقون اور جو ہم نے ان کو روزی دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں دی ہم نے ہے جگہ جگہ یہ کہا جاتا ہے اپنے گھر سے تھوڑا دے رہے ہیں ہمارے دیے ہوں میں سے لیکن اللہ دے دے اور پلٹ کر اللہ کے راستے میں دے دیں اس کے لیے حوصلہ چاہیے یہ کام کرتے ہیں کتنے کام ہوئے یہ جب اللہ کا نام لیا جائے تو دل کانپ جائیں ایک آیتوں کو سن کر ایمان بڑھ جائے دو اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں تین مگر یہ تینوں وہ صفات ہیں جو چھپی ہوئی ہیں ظاہر نہیں ہیں معلوم نہیں ان کو کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ بذرا دکھانا کتنا توقع تیرا اللہ دین یو دو صفتیں اور سنو نماز قائم کرتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں خیرات دیتے ہیں یہ ظاہری صفتیں اولئک هم المؤمنون حقا یہ ہیں پکے ایمان والے ایمان الحق پکے مومن ہیں لہم درجات عند ربهم ان کے پاس یہ درجے ہیں ان کے رب کے پاس وہ مغفرت اور بخشش ہے ورزق کریم اور عزت کی روزی ہے انہوں نے اپنی روزی کو اللہ کے راستے میں دیا ان کے لیے جنت کی روزی ہے یہ غنیمت اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے حبیب کا حق ہے یہ بات آدمی کو عجیب لگی کہ اچھا ہم نے بھی جنگ جنکشن کی تھی لانت اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے یہ تمہیں عجیب لگتا ہے تو لگتا رہے کما یہ ایسا ہی عجیب ہے جیسا کہ تمہیں یہ بات عجیب لگ رہی تھی کون سی عجیب لگ رہی تھی کما کزا یہ اوپر والی بات جیسے تمہیں عجیب لگی تھی غنیمت کی اس کی اور بھی تفسیریں ہیں مگر یہ بہت آسان ذہن کے قریب والی تفسیر ہے کما جا کا جیسا کہ نکالا تھا آپ کو رب کا آپ کے رب نے کا آپ کے گھر سے بالحق حق کے ساتھ اللہ اکبر یہ نہیں فرمایا کہ میرے محبوب نکلے تھے ہم نے نکالا تھا اللہ نے نکالا تھا یہاں ایک مسئلہ ہے کوئی کل کہہ سکتا ہے کہ آپ کو رحمت اللہ تھے تو آپ قافلے کا راستہ روکنے کے لیے چلے تھے اور بہت سارے بےمان کہتے ہیں کہ اس کس قافلے کا یہ نہیں دیکھتے کون قافلہ ہے صرف اس لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے کہ کس طرح اللہ کے اس چراغ کو ہمیشہ کے لیے گل کیا جائے تو اس قافلے کا راستہ نہ روکا جائے تو کس کا روکا جائے پھر ان کا جو یہ سارے کام نہ کریں کما ہے آخرا جا کا اللہ نے نکالا تھا کوئی کہے کہ آپ نکلے تھے فرمایا آپ تھوڑے اللہ نے نکالا تھا اللہ کے حکم سے مطابق نکلے تھے وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ اور بے شک ایک جماعت ایمان والوں میں سے لَكَارِهُونَ ضرور اس کو ناپسند کر رہی تھی کس بات کو اب وہ لشکر کے ساتھ جنگ کی بات آ گئی تو فطری طور پر ناپسندیدی بھائی کوئی تیاری نہیں آٹھ تلواریں کس کے ساتھ لڑیں گے کل چھ ہمارے پاس ہیں کس کے ساتھ لڑیں گے کیسے جنگ ہوگی اس بات کو ناپسند کرتے تھے اور یہ فطری اور یہ طبعی ناپسندیدگی تھی یہ کوئی پلان اور منصوبہ نہیں تھا اس لیے اس میں کوئی عیب کی بات بھی نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور اللہ نے فرمایا لاٹھی نیچے رکھو اور جیسی لاٹھی نیچے رکھی تو ازدہا بن گئی آج جو ہم نے پڑھا اس میں تو نہیں آیا آگے ولم وندہ موسیٰ علیہ السلام تھا گئے جب اس کو ازدہے کو دیکھا قال تخف اے موسیٰ علیہ السلام ڈرو مت خود پکڑ لو اس کو تو وہ کیوں ڈرے وہ تو اللہ کے پیمبر تھے مگر یہ یہ ہو سکتا ہے یہ بشری تقاضا ہے تو اس لیے نہ پسند کرتے تھے کہ حضرت کوئی تیاری تو ہوئی نہیں یجادلونک فی الحق وہ آپ سے جھگڑا کرتے تھے حق کے بارے میں بعد ما تبینا اس کے بعد کے واضح ہو چکا تھا حق ان کے لیے کانما یساقون الى الموت ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ ہٹائے جا رہے ہیں موت کی جانے وہم ینظرون اس حال میں کہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج آپ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں ایسے تو سب کو ہم کو مرنا ہے اور سب موت کی طرف دوڑے جا رہے ہیں لیکن وہ آدمی جس کو ڈاکٹر حضرات کہہ دیتے ہیں کہ کوئی چار پانچ روز کی اور بات ہے اب اس کو جو پانچ دن گزرتے ہیں وہ کیسے گزرتے ہیں وہ شخص جس کو کہا جائے کہ سات دن کے بعد آپ کو پھانسی دی جائے گی تو بزدل تو اپنے آپ کو خود ہی مار دے گا کیسے اس پر وہ لمحات گزرتے ہیں تو جو آدمی دیکھ رہا ہے سیدھا سیدھا موت کے منہ میں جا رہا ہے ایک طرف ایک ہزار لوگ آہن پوش لوگ اور دوسری طرف یہ نہتے خالی ہاتھ تین سو تیرہ اور ان کو کیوں خالی ہاتھ رکھا گیا آ رہا ہے وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى فتعین اور یاد کیجیے اس منظر کو جب اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا تھا کم تم سے اے مسلمانوں إِحْدَى فتعین دو گروہ میں سے ایک گروہ کا کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا کہ یا قافلہ ملے گا یا لشکر ملے گا آپ نے سنایا بھائی دونوں میں سے ایک چیز ملے گی تو صحابہ کے دل میں آیا کاش کہ قافلہ مل جاتا ان اور تم پسند انہا لکوں کہ وہ ایک دو جماعتوں میں سے ایک تمہارے لیے و اور تم پسند کرتے تھے ان غیر شو کا کہ ہو جائے وہ جو کانٹے والی جماعت نہیں ہے وہ ہمارے لیے یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ وہ مچھلی مل جائے جس میں کانٹا نہ لگے نہ کیل نہ کانٹا نہ ہینگ لگے نہ پھکڑی رنگ بھی چوکھا ایسی جماعت مل جائے ایک کافلے والوں کو روکیں گے بس آ جائیں گے شام کو واپس تم تو وہ چاہتے تھے تکون لکوں کہ وہ ہو جائے تمہارے لیے مگر اللہ کچھ اور چاہتا تھا کیا چاہتا تھا اگر وہ جماعت مل جاتی تو کیا تبصرہ ہوتا دنیا میں لوگ یہ کہتے کہ ہاں وہ ساٹھ لوگ تھے یہ تین سو تیرہ تھے ٹھیک ان کے پاس سامان تھا مگر یہ تعداد زیادہ تھی لڑائی ہوئی آپس میں یہ بہادر لوگ تھے زیادہ تھے تو وہ بےچارے شکست کھا گئے ان کو گرفتار کر لیا انہوں نے کہ دنیا میں یہ تبصرہ ہوتا لیکن اللہ کچھ اور تبصرہ کرانا چاہتا ہے وہ کیا کہ یہ نہتے جائیں خالی ہاتھ جائیں بغیر تیاری کے جائیں اور وہ پوری تیاری کے ساتھ آئیں اور پورے ہتھیاروں کے ساتھ آئیں اور پھر آپس میں ٹکرائیں اور یہ غالب ہوں اور وہ مغلوب ہو جائیں اور لوگوں کو پتا چلے یہ کیوں غالب آئے کہا یہ حق پر تھے وہ کیوں نہ ہارے اس لیے کہ وہ نہ حق تھے ورنہ جیتنے کے تمام اسباب ان کے پاس تھے اب یوں سزا ملے گی انسانوں کو اس لیے یہ جوڑ ہے ان صورت اس صورت میں اور اس میں وَيُرِيدُ اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا ہے الْحَقَّ کہ سچ کو سچ کر دکھائے بھی کلمات ہی اپنے باتوں کے ذریعے سے اپنے وعدوں کے ذریعے سے وَيَقْتَعَ اور کاٹ دے دا الْكَافِرِينَ کفر کرنے والوں کی جڑوں کو کفر کرنے والوں کی جڑیں کیسے کٹی یہاں تو کل ستر لوگ مریں گے ستر گرفتار ہوں گے تو دنیا بھر کے اندر کیا نافرمان ختم ہو گئے کہانی کٹ گئی جڑیں کیوں پوری دنیا کے نافرمانوں کے چولیں ہل گئیں کہ ہمارے سارے معبودان باطلا موجود اور یہ نہتے ہم کو شکست دے گئے اس کا مطلب طاقت اب ان کے ساتھ ہے اب اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے ہم جس نظریے پر جی رہے ہیں وہ نظریہ حق والا نظریہ نہیں ہے لیحق الحق تاکہ وہ حق کو حق کر دکھائے وہ الباطل اور باطل کو باطل کر دکھائے جھوٹ کو جھوٹ کر دکھائے ولو کریہ المجرمون اگرچہ جرائم پیشہ اس کو پسند نہیں کرتے جرائم پیشہ کیا چاہتے ہیں کہ رستے بکھرے بکھرے منزل کٹھی یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے دونوں ٹھیک ہے راستے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے اللہ یہ دکھانا چاہتا ہے کہ نہیں یہی ٹھیک ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ربکم فاستجاب لکم یاد کرو اس منظر کو جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے رب سے فاستجاب لکم تو اس نے تمہاری دعا کو قبول کیا انی کم کہ میں تمہاری مدد کروں گا الملائکہ ایک ہزار فرشتوں کے ذریعے سے میں سورہ آل عمران میں عرض کر چکا پہلے ایک ہزار فرشتے پھر تین ہزار فرشتے اور پھر پانچ ہزار فرشتے اور ان میں کیا تطبیق تھی وہ بھی عرض کر چکا مردفینا جو لگاتار آنے والے ہیں ردیف کہتے ہیں کہ ایک ایک سواری کے اوپر دو سوار ہوں ایک کے پیچھے دوسرا ایک کے پیچھے دوسرا تو وہ فرشتے بھی لگاتار آئیں گے لیکن یاد رکھنا یہ جو فرشتے آئے تو کہیں ان کو حاجت روا اور مشکل کچھ نہیں سمجھنا وما جعلہ اللہ اللہ بشرا اور نہیں بنایا پروردگار نے فرشتوں کے نازل کرنے کو اللہ بشرا مگر خوشخبری دے اور تاکہ مطمئن ہو جائیں اس کے ذریعے سے قلوبکم تمہارے دل ومن نصر اور نہیں ہے مدد اللہ من عند اللہ مگر اللہ کی طرف سے مددگار فرشتے نہیں مددگار اللہ ہے ان اللہ عزیز اور اللہ غالب ہے اس کو فرشتے بھیجنے کی بھی ضرورت نہیں لیکن حکیم ان حکمت والا ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ فرشتوں کو بھیجا جائے کیوں میں وہاں عرض کر چکا کہ تین ہزار فرشتے آگے پیچھے ہوں گے تو ایمان والوں کا دل بھر جائے گا اور ایک مرتبہ جب آدمی جنگ سے دو چار ہوتا ہے تو اس کا سارا خوف اور خطرہ نکل گیا یوق شی کو مناسا منتھ کیا وہ منظر تھا اللہ کی مدد کا کہنا مدد نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے کیسی مدد آئی اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی مدد تھی ایک طرف تھی ایک ہزار لوگ تھے اور ایک طرف تین سو تیرہ بےچارے گھرے ہوئے نہت تھے اور چاروں طرف سے تلواریں اندھا دھند چل رہی تھی لیکن یہ جو تین سو تیرہ تھے ان کو بیچ میں نیند آ رہی تھی اللہ اکبر اس گھمسان کی جنگ میں نیند لوگوں کی تو نیندیں اڑ جاتی ہیں کہتے ہیں جی ایک ہفتہ ہو گیا نیند ہی نہیں آئی تیس تیس دن ہو گئے نیند ہی نہیں آئی کبھی مگر یہ بھی درویش خدا مست ہیں کہ چاروں طرف سے تلواریں چل رہی ہیں اور یہ بیچ میں سو رہے ہیں نیند آ رہی ہے اونگ آ رہی ہے تاکہ تھک نہ جائیں بیچ بیچ میں سوتے ہیں پھر تازہ دم ہو جاتے ہیں پھر اٹھ کے لڑتے ہیں اللہ اکبر یہ بھی کیا شان تھی اور مولانا مدنی کو کھول بھی یاد رکھیے گا نیند جنگ میں جو آتی ہے وہ رحمان کی طرف سے اور سبق میں جو آتی ہے وہ سیخ <laughs> آسا یاد کرو جب ڈھانپ رہی تھی تم کو ڈھانپ رہا تھا پروردگار تمہارے اوپر انسا اونگ کو امن تم مین ہو اپنی طرف سے امن بنا کر کے وَيُنَزِّلَ عَلَيْكُمْ اور اتارتا تھا پروردگار تمہارے اوپر من السماء یا آسمان سے ما ان پانی لِيُطَحِرَكُمْ بِهِ تاکہ تم کو پاک کرے اس کے ذریعے سے وَيُذْهِبَا اور لے جائے وہ عنکم تم سے رجز الشیطان شیطان کے رجز کو گندگی کو یہی وہ لفظ پیچھے آیا تھا میں نے کہا رجز کے من عذاب اور رجز کے من گندگی بھی رجز الشیطان شیطان کے وسوسوں کو لے جائے یہ کیا مسئلہ تھا ایک مسئلہ پیش آ گیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کر کے بدر کے مقام پر پہنچے تو پہلے آپ نے ایک جگہ پڑاؤ فرمایا وہاں ٹھہرے ابھی خیمہ زن ہو ہی رہے تھے کہ ایک انصاری صحابی ہیں حضرت خباب منظر رضی اللہ تعالیٰ وہ تشریف لائے حاضر ہوئے عرض کیا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر قیام اللہ نے اللہ کے حکم سے آپ نے فرمایا ہے یا اپنی مرضی سے آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے آپ نے فرمایا نہیں میں نے اپنے اجتہاد سے یہ فیصلہ کیا اللہ نے یہاں ٹھہرنے کا مجھے حکم نہیں دیا انہوں نے عرض کیا پھر جنگی طریقوں سے میں ماہر ہوں اور اس میدان کا بھی میں بہت واقف ہوں میری رائے ہے کہ اس کے بجائے ذرا آگے ہم کو ٹھہرنا چاہیے وہ زیادہ مناسب مقام ہے وہاں ٹھہرے تو عجیب اتفاق ہے وہ ریتیلا علاقہ ہے پہنچ دھس رہے ہیں اس کے اندر اور ایک چشمہ ہے یہاں پانی کا کنواں ہے اس کے اوپر دشمن نے قبضہ کر لیا اب پانی بھی نہیں پینے کے لیے وضو کے لیے غسل کے لیے اور اوپر سے شیطان وسوسے ڈال رہا ہے دیکھا اگر تمہارا دین سچا ہوتا تو چشمہ تمہارے پاس ہوتا کہ دشمنوں کے پاس آج دشمنوں کو پانی ملا تم کو نہیں ملا اس کا مطلب تمہارا دین سچا نہیں کسی کو موقع ملے تو شاہ نامہ اسلام پڑھے حفیظ جلندری کا اس موقع پر اس نے کہا کہ یہ زمین تڑپ گئی اس نے کہا میرے پروردگار میں انتظار میں تھی ہزاروں سال سے کہ کب تیرے محبوب آئیں گے آج آئے اور مجھے پلانے کے لیے پانی بھی نصیب نہیں ہے میں کیا کروں ایسے وقت میں پروردگار نے بارش اتاری بارش سے کیا ہوا تیز بارش برسی اس کے حوض بنائے پانی جمع کر لیا پینے کے لیے بھی نہانے کے لیے غسل کے لیے وضو کے لیے اور وہ جو شیطان وسوسہ لا رہا تھا وہ بھی دور ہو گیا پروردگار اتار رہا تھا تمہارے اوپر پانی آسمان سے تاکہ تم کو پاک کرے ظاہری طور پر اور لے جائے تم سے شیطان کی گندگی کو ولی عرب تعالیٰ قلوبکم اور گانٹھ لگا دے تمہارے دلوں کے اوپر گانٹ لگانا گرے لگا دے مطلب اللہ کی اس مدد کے دیکھ کر کے تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ واقعتاً اللہ ہمارے ساتھ ہے وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ اور تاکہ اس کے ذریعے سے جما دے اللہ تعالیٰ تمہارے قدموں کو ایک تو دل مطمئن ہوا قدم جم گئے ظاہری طور پر بھی جم گئے کیوں ریت کے علاقے میں جب بارش پڑتی ہے تو ریت جم جاتی ہے تو اس کے اوپر پاؤں ٹکانے آسان ہو گئے اور ادھر جو ان کا علاقہ تھا وہاں چیکنی مٹی تھی اب جو بارش پڑتی تو پاؤں یہاں رکھتے ہیں تو دس میٹر کے بعد نظر آتا ہے دم سے گرتے ہیں اذ یوحی ربک الی الملائکہ اس منظر کو بھی یاد کیجئے جب تیرا رب وہی کر رہا تھا فرشتوں کو انی معکم اے فرشتوں میں تمہارے ساتھ ہوں فثبتو تو جماؤ تم الذین آمنوا لوگوں کو جو ایمان لائے اصل کام فرشتوں کا یہ ہے ایمان والوں کو جمائیں اگر اللہ کی طرف سے ڈائریکٹ مدد آتی وہ سارے کافر یوں ہی مر جاتے ہیں تو ایمان والے کیسے بہادر ہوتے اور آئندہ تو بار بار فرشتے نہیں آئیں گے تو آئندہ ایمان والے کس سے سبق حاصل کرتے ہیں فرشتے آئے جما دو تم ان کے قوم کو ان کو یقین ہو جائے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے گھبراہٹ نکل جائے فِي قُلُوبِ قلوب كَفَرُوا عن قریب میں ڈالوں گا ان لوگوں کے دنوں میں جنہوں نے کفر کیا اور ڈر کو خوف کو فضربو فوق اللہ تو مارو تم ان کی گردنوں کے اوپر اور مارو تم منہم ان کے کل بنان ہر ایک پوروے پر انگلی کا جو سرا ہوتا ہے اس کو اس پہ مارو اور اس میں یہ بات بھی لوگوں نے کہی کہ اس سے معلوم ہوا کہ انسانوں کو صرف قتل کر کے مارنا مقصد نہیں پور شور کاٹو تاکہ تلواریں نہ چلا سکیں تیر نہ چلا سکیں نیزیں نہ پکڑ سکیں بھالے نہ چلا سکیں اور باقی رہے بعد میں کچھ کھوپڑے درست ہو جائے گی کچھ کھوسڑے کھا کے کھائیں گے کھونسڑے ہو جائیں گے درست کھوپڑے وَدْرِبُوا مِنْهُمْ من ہوں کلّا بنان اور مارو ان کے پوروں پر اور یہ میں نے آیت آپ کو سنائی تھی یہ بحث چلی کہ فرشتوں نے جنگ بھی کی کہ نہیں کی تو تحقیقی بات یہی ہے اور روایات بھی اسی کا ساتھ دیتی ہیں کہ فرشتوں کا اصل کام تھا ایمان والوں کو جمانا مگر جنگ بھی انہوں نے کی زبردست طریقے سے یہ جنگ کر رہے ہیں اللہ بتا رہے ہیں ظالی شاق اللہ و رسول یہ قرآن پاک کا انداز اکثر جگہ آپ کو ملے گا جب سخت سزا دی جاتی ہے فوراً انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ آخر ان کا رب بھی تو اللہ ہے تو ان کو فرشتے بھیجے مارو پکڑو گردنے توڑو ان کی ان کی انگلیاں توڑو ان کی کیوں توڑو کہا جرم بھی تو دیکھو کیسا کیا ہے ذالک بھی انہم یہ اس وجہ سے کہ وہ لوگ ہیں شاق اللہ جنہوں نے دشمنی کی اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ مخالفت کی اللہ کی اور اس کے رسول کی ومن منگوشا اللہ اور جو مخالفت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی فإن اللہ شدید العقاب تو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے ذالکم تم اور مشرقو یہ تو چکھنے کے لیے ہے یہ نہ سمجھنا کہ جو ستر یہاں مرے بس ہوگی جرم کی سزا یہ چکھنے کے لیے ذالکم تم سے کہتا ہوں فضو اس کو تو تم چکھ لو اصل مسئلہ آگے کا ہے کہاں کا وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور کافروں کے لیے جہنم کا عذاب ہے لیکن ایمان والو اس کے لیے تمہیں ثابت قدم رہنا ہے فرشتے بھی آئیں گے سب کچھ ہوگا مگر ثابت قدم تم ہی کو رہنا ہے یا ایوہ الذین آمنوا اے ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ودا لقیتم الذین کفروا جب تمہاری ملاقات ہو جائے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا زحفن مٹھ مٹ بھیڑ میں گھمسان میں گھمسان کا رنگ پڑ جائے جنگ پڑ جائے رن پڑ جائے فضلا تولوہم الادبار تو تم نہیں مڑنا ان کو پیٹ دکھاتے ہوئے تمہارا یہ کام ہے پیٹ نہیں دکھانا اگر کوئی پیٹھ دکھائے گا موقع جنگ میں کوئی نماز چھوڑ کر کے بھاگ جائے تو روزہ توڑ کر کے چلا جائے تو حج چھوڑ کر کے چلا جائے اتنی سزا نہیں ہے جتنی سزا میدان جنگ سے بھاگنے والے کی ہے کیوں اس لیے کہ اگر نماز چھوڑ کر جائے گا اس کا اپنا عمل ہے روزہ چھوڑ کر جائے گا اپنا عمل ہے اور میدان جنگ سے اگر ایک بھی بھاگے گا مر گیا اس ایک کو بھاگتے ہوئے دیکھ کر کے سینکڑوں کے پاؤں پھڑ جائیں گے اس لیے بڑی سخت سزا کیا سزا ہے بیچ کی ایک سطر چھوڑیے گا وَمَنْ يُوَلِّهِمْ اور جو کوئی ان کی طرف سے موڑے گا یوم جو کوئی موڑے گا ان کی طرف اس دن دوبرا ہوا اپنی پیٹھ کو باء بغضب من غذب تو وہ یقیناً مستحق ہو جائے گا غضب کا اللہ کی طرف سے وہ ماں باہو جہنم اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا وہ بیس المصیر اور یہ بہت بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ کتنی ڈھانٹ لیکن اس میں سے دو لوگوں کو الگ کیا گیا کون کون للقتال مگر جنگ کے لیے پینترا بدلتے ہوئے اگر موڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں جنگ کے لیے پینترا بدلتے ہوئے مثلا جنگی حکمت عملی کا تقاضا ہے کہ آپ تھوڑا پیچھے بھاگیں دشمن مورچے میں گھسا ہوا ہے نکلتا ہی نہیں ہے آپ فی الحال بھاگ جاؤ واپس وہ سوچے گا کہ چھوڑ کے بھاگ گئے تمہارے پیچھے نکلیں گے دوڑیں گے مورچے سے نکل کر بس جائیں تو پکڑ لو او متحیزن یہ یا سمٹتے ہوئے جماعت کی طرف ایک آدمی ایک سائیڈ اکیلا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ جماعت ادھر ہے تو جماعت کی طرف سمٹنے کے لیے پلٹ سکتے ہیں یہ دو آدمی مستثنا ورنہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو جاؤ گے اور اس لیے بھی کہ تمہارا کام تو ثابت قدمی دکھانا ہے مدد تو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کر رہا ہے کیسے فرم تک سلو ملا کن اللہ قتل تو تم نے ان کو قتل نہیں کیا ولا کن اللہ قتل لیکن اللہ نے ان کو قتل کیا جو مر رہے ہیں تم کوئی مار رہے ہو تم کوئی موت اور زندگی کے مختار بن گئے ہو اس کے تو اللہ مالک ہیں تمہارا کام صرف ڈٹ جانا اور سنیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی ایک مٹھی اڑائی تھی اور شاہت الوجود چہرے بگڑ جائیں یہ معنی کہتے ہوئے یوں آپ نے جو گھمائی تو پروردگار نے اس کو دائیں بھی اور بائیں بھی اور سامنے بھی چاروں طرف ایک ہزار لوگوں کی آنکھ میں ڈال دی مٹی اور سب ملتے رہ گئے اپنی اپنی آنکھوں کو وہ مل رہے تھے اور ہیں اور صحابہ کرام ڈنڈوں اور لاٹھیوں سے ان کو مار رہے تھے یہ کیا عجیب قسم کی جنگ تھی وما رمیتا اور آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ مٹی اذ نے پھینکی تھی مطلب ظاہری طور پر تو آپ نے پھینکی تھی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے وہ پھینکی تھی کہ ایک ایک آدمی کی آنکھ میں پہنچانا اللہ کا کام تھا طاقت اللہ کی تھی اور وہ جو لوگ شرک پسند ہیں انہوں نے اس موقع پر بھی کہا نعوذ باللہ کہ اللہ اور اس کا رسول ایک ہی ہیں دیکھو اللہ کہتا ہے میں پھینک رہا ہوں آپ تو پھر جو پیچھے گزرا کہ تم ان کو قتل کر رہے تھے نہیں کر رہے تھے مگر اللہ کر رہا تھا تو اس کا مطلب صحابہ بھی اللہ تھے استغفر اللہ صرف بد باطل لوگوں کی باتیں ہیں وما رمیتا اور آپ نے نہیں پھینکی تھی وہ مٹی از رمیتا جب کیا آپ نے پھینکی تھی ظاہری طور پر تو پھینکی تھی مگر طاقت کس کی تھی ولیکن اللہ رما لیکن اللہ نے پھینکی المؤمنین اور تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے ایمان والوں کو من سے بلا ان حسنا اچھے طریقے سے آزمانا دو مانا امتحان میں مبتلا کیا خالی ہاتھ لایا تاکہ پکے ہو جائیں اور آئندہ کبھی بھی طاقت کی طرف دھیان نہ جائے بلکہ اس کی طرف دھیان جائے کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے اور بلا کے دوسرے معنی انعام بھی کیے تھے میں نے وہیں تو یہاں یہ کیجئے اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے انعام دے ایمان والوں کو ان حسنا بہت اچھا انعام ان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے مکہ کے مشرقین جب مکہ سے نکلے تھے تو دن دناتے ہوئے اکڑتے ہوئے آ رہا ہے آگے وریا دکھاتے ہوئے ڈھول بجاتے ہوئے پکڑیں گے ماریں گے راستے میں اس سے کہا ابو جہل سے لوگوں نے کہ واپس جا اس نے کہا اچھا ایسے واپس چلیں گے حتم جلد جزور یہاں تک کہ ہم جائیں گے اور وہاں جا کر اونٹ ذبح کریں گے ورنہ شریف الخبور اور شراب پیئیں گے اور ہمارے اوپر ننڈیاں ناچیں گی گائیں گی ان کے ناچ اور گانا سنیں گے لوگوں کو پتا چلے گا ہم کیسے بہادر ہیں تب واپس آئیں گے اللہ تعالیٰ نے ان ساری باتوں کو ان کو یاد دلا کر فرمایا تھا اللہ مہین کئی دل کافرین یہ بات تو ہوئی اور اس سے یہ نتیجہ نکلا کہ پروردگار کمزور کرنے والا ہے کافروں کی نافرمانوں کی انکار کرنے والوں کی تدبیر کو ان کی کتنی بہترین تدبیریں ہوں پروردگار اس کو فیل کر دیتا ہے اور سنو نافرمانو ان تستفتحو اگر تم فتح طلب کر رہے تھے یہ نکلتے ہوئے اس نے دعا بھی کی تھی اے اللہ آج جو جماعت تجھے پسند ہے اس کو غالب کر دے خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا تجھے معلوم ہے کہ تجھے یہی جماعت پسند ہے جس کے ساتھ میں جا رہا ہوں اس لیے کہ جو بھاگ گئے تیرے گھر کو چھوڑ کر کے وہ تیرے پسندیدہ کیسے ہو سکتے ہیں تیرے حاجیوں کو پانی ہم پلاتے ہیں تیرے کعبے کو جھاڑو ہم لگاتے ہیں اس کا جواب اگلی صورت میں آ رہا ہے فرمایا تو فتح طلب کرتا تھا ان تستفتحو اگر تم فتح طلب کرتے تھے فقط جاکم الفتح تو فتح آ چکی ہے اس نے دعا کیا تھی جو تجھے پسندیدہ ہوں ان کو غالب کر دے کہا کر دیا وہ اور اگر تم باز آؤ گے مکہ والو فَهُوَ خَيْرٌ خیر تو وہی تمہارے لیے بہتر ہے ستر لوگوں نے کی جانے گئیں ستر گرفتار ہوئے کچھ کھنسڑے پڑے اب باز آ جاؤ گے تو درست وہی تمہارے لیے بہتر ہے وَإِن ان اور اگر تم لوٹو گے نعود ہم بھی لوٹیں گے پھر ہماری مدد آئے گی پھر ایمان والوں سے ٹکراؤ گے تو پھر تمہیں اسی طریقے سے رسوا اور ذلیل کیا جائے گا ولن تغنی عنکم فیاتکم شیئا اور وہ کہنے کی لوگ کم تھے اس مرتبہ ہزار ہی تو تھے اگلی مرتبہ تین ہزار کو لے کر آئیں گے پھر دس ہزار کو لائیں گے اور پھر اتنے لائیں گے ونن تو نیان کمفیات حکم اور نہیں کام آئے گی تمہارے تمہاری جماعت شیان کچھ بھی ولو کثرت اگرچہ وہ کتنی بھی زیادہ ہو جائے لاکھوں ہو جائیں ون اللہ المؤمنین کیوں نہیں آئے گی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے تمہارے ساتھ نہیں تمہارے ساتھ لا تجزا حبل سب ہوں مگر وہ کیا کریں گے وہ بے جان اللہ تو ایمان والوں کے ساتھ ہے یہ تبصرہ فرمایا کس طرح کس طرح جنگ کے اندر ہوا کیسے کیسے رسوا ہوئے آگے ایک رکو کے اندر ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے مگر آئندہ کے لیے تم کو اپنے اندر یہ صفات پیدا کرنے ہیں تبھی اللہ کی یہ مدد نصیب ہوگی آج یہ صفتیں تھیں تو نصیب ہوئی آئندہ کے لیے بھی دھیان رکھنا یہ صفات اگر نہیں ہوں گی تو اللہ کی مدد نہیں آئے گی کیا کیا صفات ہیں لوگ تو یوں سمجھے جی ہم تو بس مسلمان ہیں بس کامیاب کے جیتے گئے یا ایوہ الذین ایمان والو اطیعوا اللہ اللہ بات مانو کی ورسول اور اس کے رسول کی ولا اور مت مڑو تم ان سے کس سے اللہ سے یا اس کے رسول سے اور زیادہ تر حضرات نے کہا اطاعت کرنے سے اطیعو کے اندر جو اطاعت ہے اور مت مو پھیرو تم اطاعت کرنے سے والمصدر لا ولا يؤنث یہ نہ کہ یہ گانا کیوں نہیں آیا اور اطاعت سے منہ نہ پھیریے وان تم اس حال میں کہ تم سن رہے ہو اسی آیت سے یہ مسئلہ نکلا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آواز لگائیں آدمی فرض نماز چھوڑ کر کے دوڑے گا ہاں ماں باپ آواز لگائیں گے نفل توڑے گا فرض نہیں ولا سکون کالذین قالوا سمعنا اور نہیں ہو جانا ان کی طرح جنہوں نے کہا تھا ہم نے سن لیا وہم لا يسمعون مگر وہ دل کے کانوں سے نہیں سن رہے تھے وہ یہودی تھے ابھی سورہ آراف میں ان کا تذکرہ پڑ چکے ہو اب معلوم ہوا کہ کیا جوڑ ہے دونوں صورتوں کا ان شرت دوا بھی بے شک اللہ کے نزدیک بدترین قسم کے جانور بدترین قسم کی مخلوق بدترین قسم کے چوپائے دواب کے منع زندہ چیز رینگ کر چرنے والی چیز جتنی زندہ چیزیں ہیں اللہ کے نزدیک ان میں سب سے بدتر کون ہے وہ لوگ ہیں جو بہرے ہیں بات سنتے نہیں اللہ کے احکام سنتے نہیں البکم جو گونگے ہیں الذین لا یعقلون جو عقل سے بھی کام نہیں لیتے یہ بدترین مخلوق ہے بچ کے رہنا ان کی صفات تمہاری طرف نہ آ جائے ولو علم اللہ فیہم خیر اللہ اسمعہم اور یہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جیسے مکہ کے مشرق تھے تو کوئی کہے کہ یہ گنگے بہرے اللہ ان کو ایسے ہی سنا دیتا فرمایا اگر ان کے اندر کوئی بھی ذرا سی بھی خیر ہوتی پروردگار ان کو سنا دیتا اور پھر یہ مان لیتے ولو علیم اللہ اور اگر اللہ تعالیٰ جانتا فیہم ان کے بیچ میں خیرن کسی قسم کی خیر ہوں تو ضرور ان کو سنا دیتا ولو اسمعہم اور اگر سنا دے اللہ تعالیٰ ان کو اللہ مطلب سنا دے اسی حالت میں کہ ان کے اندر خیر ہے نہیں اور پھر بھی ان کو سنا دیا تو پھر کیا ہوگا منہ موڑ لیں گے وَهُمْ مو اور ایسے لوگ تو ہی منہ موڑنے والے ان کی طرح تم مت ہونا پھر دوبارہ تاکید یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استجیبو بات مانو اللہ کی علی اللہ اللہ کے لیے ولی رسول اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اذا دعاکم جب جب بلائیں تم کو لما اس چیز کی طرف یحییکم جو تم کو زندگی بخشتی ہے اللہ اکبر یہ بھی کہا جا سکتا تھا اس کے دین کی طرف لیکن ساتھ میں دین کی تعریف بھی آ گئی اللہ تمہیں کس کی طرف بلا رہا ہے اس چیز کی طرف جس سے تم زندہ ہوتے ہو جو کفر پر ہے وہ مردہ ہے اور دین نصیب ہوتا ہے تو زندہ ہوتا ہے جب اللہ اور اس کے رسول تم کو بلائیں اس چیز کی طرف جو تم کو زندہ کرنے والی ہے جس سے تم کو زندگی نصیب ہوتی ہے تو بات مانو وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ حائل ہو جاتا ہے بین المرء آدمی کے بیچ میں وقلبه اور اس کے دل کے بیچ میں وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ اور جان لو کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے اللہ انسان کے اور اس کے دل کے بیچ میں حائل کیسے ہوتا ہے جو اصل اس کا معنی ہے اس سے پہلے ایک مثال کے طور پر بات عرض کرتا ہوں انسان اور اس کے دل کے بیچ میں کیسے حائل ہے انسان سمجھا کہ مجھے راحت اور آرام کی چیزیں مل جائیں گی تو آرام مل جائے گا لیکن آپ نے دیکھا کہ بیچ میں حائل ہو گیا پروردگار آرام نہیں نصیب ہوتا ہے گدے ہیں بسترے ہیں کوٹھی ہے بنگلہ ہے اے سی ہے گاڑیاں ہیں مگر آرام نہیں ہے کروٹیں بدل رہا ہے نیند ہی نہیں آتی ہے گولیاں کھاتا ہے بڑے بڑے کیپسول کھاتا ہے تب بھی پوری طرح نیند نہیں آتی ہے آدمی سوچتا ہے کہ اولاد ہو جائے تو پھر مجھے آرام مل جائے گا اولاد ہے مگر سکون نہیں اٹھتے بیٹھتے جنگ گالیاں آدمی سوچتا ہے کاش کہ اولاد نہ ہوتی حائل ہو گیا پروردگار سامان ہے مگر راحت نہیں مل رہی ہے اسی طریقے سے اگر انسان نافرمانی کرتا ہے تو اس سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے پروردگار حائل ہو گیا اور نیکیاں اگر برائیاں کرتے کرتے وہاں پہنچ گیا کہ ختم اللہ علی قلوبہم ان کے دلوں پر مہر لگ گئی تو پھر پروردگار نے ان سے ایمان لانے کی توفیق ہی چھین لی وَتَّقُوا اور بچو ڈرو فتنتن تن اس فتنے سے لا تو صحیح ظلموا اس آزمائش سے جو نہیں پہنچے گی تم میں سے صرف ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تم میں سے خاصتا خاص طور سے اور جان لو اللہ شدید العقاب کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے وہ فتنہ جو آزمائش جو سب کو پہنچے گی وہ کیا میں عرض کر چکا کہ اگر تم یہ سوچو گے کہ ہم تو دیندار ہیں ہمارا بیڑا پار ہماری طرف سے لوگ بھاڑ میں جائیں تو پھر جب وہ بھاڑ میں جائیں گے تو اکیلے نہیں جائیں گے تم کو بھی ساتھ میں جھونکیں گے بھاڑ سمجھتے ہیں نا یہ محاورہ ہے اردو والوں کا بھاڑ جھونکا کیے جب بے دین لوگوں پر عذاب آئے گا تو تم بھی محفوظ نہیں رہو گے اور آپ نے وہ روایت بھی سنی کہ فرمایا پھر تمہارے نیک لوگ بھی تمہارے لیے دعائیں کریں گے مگر ان کی نیکی بھی ان کے کام نہیں آئے گی اور نیک لوگوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی سنو اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے ود کرو از ام تم قلیل اور یہ اللہ کا انعام کیسا ہوا تمہارے اوپر ذرا تصور کی نگاہوں سے پلٹ کر دیکھو مکہ کی اس زندگی کو وز کرو یاد کرو از ام تم جب تم تھوڑے سے تھے مستضعفو مستضعفونا کمزور سمجھے جاتے تھے فی الارض زمین میں کس قدر کمزور تھے اللہ اکبر جو چاہتا تھا مکہ کا مشرق ہوئی تم پر حاوی تخافون تم ڈرتے تھے حق ہفم کہ اچ لیں گے تم کو الناس لوگ راستے چلتے چلتے کسی کو پکڑیں گے اور مار دیں گے کوئی پرسان حال نہیں فآواکم اللہ نے تم کو ٹھکانہ دیا مدینہ میں وَأَيَّدَكُمْ اور اللہ نے مدد فرمائی تمہاری بھی نصری اپنی خاص مدد کے ذریعے سے اور رزقکم اور اللہ نے تم کو روزی دی من الطیبات پاک چیزوں میں سے لعلکم تشکرون تاکہ تم شکر کرو یہ تعلیمات دی گئی ایمان والو مدد چاہیے تو یہ کام کرنے یہ کام کرنے ایک کام اور یا ایوہ الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول اے ایمان والو خیانت نہیں کرنا اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وتخون اور مت خیانت کرنا امان اپنی امانتوں میں وانگ تم تعلم اور تم جانتے ہو اگر امانتوں میں خیانت کرو گے بد دیانتی اختیار کرو گے اللہ کی مدد سے محروم ہو جاؤ گے بزدل ہو جاؤ گے پھر ساری دنیا تم پر حاوی ہو جائے گی اللہ کے ساتھ خیانت کرو گے اللہ کے حقوق کو پامال کرو گے ور رسول رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پامال کرو گے جیسے ان سے محبت چاہیے ویسے نہیں کرو گے تو پھر اللہ کی مدد تم سے چھن جائے گی پھر اللہ کی مدد ہٹ جائے گی اور پھر تم کامیاب نہیں ہو سکو گے لیکن سب سے پہلے مخاطب تو صحابہ تھے تو ان سے کوئی ایسی بات ہو گئی تھی کیا ان کو کیوں یاد دلایا جا رہا ہے بعض حضرات نے کہا کہ ایک خاص بات کی طرف اشارہ ہے کس بات کی طرف کہ جو ایمان والے مدینہ میں تھے ان کے بیوی بچے ان کے رشتہ دار مکہ میں تھے اور بہت سارے مسلمان بھی ہو چکے تھے لیکن بیچاروں کو ہجرت کا موقع نہیں ملتا تھا تو وہ ان کے لیے روتے دھوتے رہتے تھے اور پریشان رہتے تھے اور اندر اندر مکہ کے مشرقین پر کبھی کچھ احسان کر دیا کرتے تھے تھوڑی دوستی لگاتے تھے تاکہ وہ ہمارے رشتہ داروں کو نہ ستائیں اور ان کے ذہن میں رہے کہ چلو ہیں تو یہ ہمارے دشمن مگر ہمارے ساتھ اچھی طرح پیش آتے ہیں تو ہم ان کے رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھی طرح پیش آئیں اسی پر فرمایا یہ خیانت ہے اللہ کے ساتھ یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بھی خیانت ہے کہ اللہ کا دین قبول کرو اور پھر غیروں سے دشمنی لگاؤ اس کے دشمنوں کے ساتھ ان کے ساتھ دوستی لگاؤ مکہ کے مشرقین سے گھبراؤ اللہ پر بھروسہ کرو ان کی کوئی پرواہ مت کرو اور تمہیں بچوں کی فکر ہو گئی منہ جان لو انام والم اولاد کم فتنا بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنا تم تمہارے لیے آزمائش ہے یہ ایک زبردست امتحان ہے اس امتحان سے تم نے پار ہونا ہے پاس ہونا ہے اور سب کو تج دو گے چھوڑ دو گے اور اللہ پر بھروسہ کر لو گے تو کیا ملے گا اور جان لو کہ اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے ایک تو یہ بات بیان ہوئی حضرت شاہ عبد القادر رحمتہ اللہ علیہ نے بھی یہی لکھی موزح القرآن میں ایک اور بات جو تفسیروں میں بہت زیادہ کثرت کے ساتھ آئی ہے وہ کیا بات کہ معاملہ ایک دور کا ہے بعد کا ہے لیکن یہ اس موقع پر مناسب تھا قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اس لیے ان کو یہی سنایا گیا معاملہ بعد کا ہے وہ بعد کا کیا ہے غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریضہ نے جو دھوکہ دیا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا گھیراؤ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ان کے حکم پر ہم نیچے اتریں گے اور جو یہ فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا اسی دوران انہوں نے کہا تھا حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ ان کو بھیجیے وہ ہمارے پڑوسی ہیں ہمارے محلے کے ساتھ رہتے ہیں ہم ان سے کچھ مشورہ کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد ہم قلعے کے دروازہ کھول دیں گے آپ نے جو حضرت ابو لبابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا حضرت ابو لبابا کے بیوی بچے ان کے پاس رہتے تھے پڑوس میں رہتے تھے شاید ذرا سا خیال آ گیا ہو اس کی طرف بھی کہ کہیں یہ میرے بیوی بچوں کو نقصان نہ دیں وہ ذرا سا خیال ہو سکتا ہے اس سے زیادہ نہیں اس پر کوئی عمل نہیں ہوا البتہ جب یہ لپٹ گئے اور ان کے پاس آ کر کے رونے لگے بتائیے اب ہمارا کیا کرے گا اچھا یہ بتائیے اگر ہم نیچے اتر جائیں تو ہمارا کیا ہوگا تو زبان سے تو انہوں نے کچھ نہیں فرمایا لیکن اشارے سے فرمایا ایسا ہوگا اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا کہ گلے کٹیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ غصے میں فرمایا تھا کہ تم اتنے بڑے غدار پورے عرب نے مل کر ہم پر حملہ کیا اور ہمارا تمہارا معاہدہ تھا کہ تم پر حملہ ہوگا تو ہم ساتھ دیں گے اور ہم پر حملہ ہوگا تو تم ساتھ دو گے اور مل کر مدینہ کا دفاع کریں گے اور تم نے دفاع کیا جب سارا عرب ہم پر ٹوٹ پڑا تو تم نے پیچھے سے چھرا گھونک دیا تم جیسے غدار تمہارے گلے کاٹے جائیں گے یہ ہوگا لیکن یہ بات کہہ تو دی اچانک احساس ہوا کہ ہائے یہ تو خیالت ہوگی یہ ایک راز ہے مجھے یہ راز نہیں بتانا چاہیے تھا ان کو اللہ کا راز اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا راز مجھے نہیں بتانا چاہیے تھا یہ میں نے کیوں بتا دیا اس سے آپ سمجھ لیں کہ کسی کو اپنا راز بتانا کتنا بڑا جرم ہے یہاں تو منع نہیں کیا گیا کہ یہ نہیں بتانا کسی کو اور یہ بھی نہیں کہا گیا کہ یہ راز ہے یہ صرف ہمارا مشورہ لیکن اتنا احساس ہوا کہ نیچے اترے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتانے کے لیے نہیں گئے کہ وہاں کیا باتیں ہوئی اور کیا ہوا سیدھا مسجد نبوی گئے اور اپنے آپ کو جا کر پلروں سے باندھ دیا یہ تھی ایمان کی شان یہ تھا اندر کا تخوا کس طرح اندر سے مجبور کرتا تھا پلر کے ساتھ لا کر کے باندھ دیا اور کہا کہ جب تک اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں کھولیں گے تب تک میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک نہیں کھولا تو صرف نماز پڑھنے کے لیے قضاء حاجت کے لیے کھلتے تھے ورنہ پھر اپنے آپ کو لا کر پلر سے باندھ دیتے تھے واپس کتنے دن تک بندے رہے مشہور روایت کے مطابق سات دن تک ساتویں دن یہ آیت نازل ہوئی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کو کھولا اس وقت میں وہ کھلے ورنہ ہٹے نہیں وہاں سے کیسا ایمان تھا مگر پروردگار نے بھی آج بھی ان کی یادگار قائم ہے آپ وہاں کا ایک پلر دیکھیں گے اللہ سب کو دکھائے اس پر لکھا ہوا ہے ابھی لبابا یہ حضرت ابی لبابا کی یادگار ہے مگر انہوں نے دو مرتبہ باندھا تھا ایک مرتبہ انشاءاللہ کل باندھنے کا ذکر آئے گا صدق اللہ مولان اللہ ونحن على نبی الکریم الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین